میں کے بعد موجودہ گزارش کرتا ہوں آپ تشریف لائیں اور اپنی جیم کی معلوم مسلمان بھائی بچے یہاں پر غائب ہو رہے ہیں غائب ہونے کی رہی ہے ایک بات سن لیجیے کہ مدرسے کا آفس ہے مدرسے کے اندر کسی آپ روم چنا کے پاس ان کو آپ پہنچا دیں اور جن کو کسی کی طرف سے آپ ہی تاکہ پہنچائیں بڑا نہیں آتا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به عليه ونعوذ الند مدد منستا ونستونی انکشن وی آتی بالله من من شرور أنفسنا ومن ومن سيئات أعمالنا يهده الله الله فلا فلا مضل له له يضلله هادي ونشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله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 تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں ایک برابر مجلس میں شرکت کا موقع نصیب فرمایا اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے کو سننے کو اور جمع ہونے کو قبول فرمائے اور دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے معذر سامعین کرام جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں یہ زمانہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے مادی اعتبار سے دنیا بے انتہا ترقی کر چکی ہے لیکن روحانی اعتبار سے یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے آزمائش کا زمانہ ہے امتحان کا زمانہ ہے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ آئے گا برسات کے پانی کے قطروں کی طرح امت کے سامنے فتنے آئیں گے صبح کا مومن شام میں کافر ہو جائے گا حالات اکثر بدل جائیں گے خیر کو شر کا نام دے دیا جائے گا اور شر کو خیر کا نام دے دیا جائے گا انسان کی طبیعت خراب ہوتی ہے بھائی کیا کر رہا اس کو بولا تھا اس کو کلیکشن دینے کے لیے وہ اس کو کلیکشن دینے بولا تھا نا فین نیچے کر دو وہ کہہ رہے ہیں کہ فین کی وجہ سے آواز جا دو انسان کی طبیعت خراب ہوتی ہے بخار آتا ہے اچھی چیز اس کو خراب لگنے لگتی ہے آپ اس کو میٹھا دیں کھانا دیں کہے گا کہ کڑوا لگ رہا ہے ہم جس زمانے میں سانس لے رہے ہیں اس زمانے کی زمین اور فضا کو گناہوں کی بیماری اور نحوست لگ چکی ہے خیر شر ہو چکا ہے اور شر خیر ہو چکا ہے اسی لیے مدارس مکاتب حفاظ علماء کرام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اور خدا ترس اللہ والے آج ان کی سماج میں معاشرے میں کوئی عزت نہیں اور دنیا کے خبیز بدترین چور اچک کے زانی بدماش جو ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں انسانیت اور شرم و حیا کا جنازہ نکالتے ہیں لوگوں کے درمیان نفاق پیدا کرتے ہیں آج انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے فلم میں کام کرنے والے زانی اور بدکار شرابی اور جواڑی آج ان کا کیا مقام ہے کیا درجہ ہے قوم کی نگاہ میں اور اللہ والوں کی کیا عزت ہے داڑھی رکھنے والے علامہ رکھنے والے فاض کرام علماء نظام مشائق مدارس کیا عزت ہے ان کی جو چیز آپ نے ابھی دیکھی اللہ تعالی چندہ دینے والوں کے زندگیوں میں خیر و برکت نصیب فرمائے مدارس کا تعاون کرنے والوں کو اللہ تبارک تعالی دنیا اور آخرت کے اندر آفیت سے رکھے لیکن دعا یہ کریں اللہ تبارک تعالی علماء کو مدارس کو مستغنی کر دیں یہ کسی کے سامنے زلیل ہو یہ کسی کے سامنے جھولی نہ پھیلائے فلموں کی ٹکٹ بلاک میں بچتی ہے سو روپے کی ٹکٹ پانچ سو روپے میں زانیوں اور بدماشوں کے کھیل دیکھنے کے لیے لوگ قطار لگا کر وقت دے کر اپنے کاروبار کو بند کر کر ان کی ہمت افزائی کرتے ہیں ڈاکٹروں کی لائروں کی وکیلوں کی انجینئروں کی عزت سمجھی جاتی ہے قوم میں اور جس کے سینے میں اللہ کے کلام کے چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیتیں ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جس کے لیے اپنا نام دے دیا اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے حافظ اننا نزل ذکر و انا لہو لحافظون فضول اللہ نے کہا کروڑ ہاں کروڑ میرے بندوں کے اندر اور میری مخلوق کے اندر میں نے اس کو چن لیا اپنے کلام کی حفاظت کے لیے دنیا میں رہے گا عزت کے ساتھ قبر میں رہے گا عزت کے ساتھ میدان محشر میں اللہ تبارک تعالیٰ ان کے ماں باپ کے سر پر وہ تاج پہنائیں گے جو چاند اور سورج سے زیادہ چمکدار ہوگا تو عزت دے نہ دے اللہ کے یہاں آسمان کے فرشتوں کے یہاں اس کلام پاک کے حافظ کی اور اس نبی کے وارث کی عزت ہے اس کا مقام ہے اس کا درجہ ہے یہ زلیل دنیا یہ حقیر اور پیشاب اور پاخانے سے بدتر دنیا جس کو اللہ تبارک تعالیٰ بنانے کے بعد رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اسے سینے سے نہیں لگایا یہ اگر حساس کے پاس نہ ہو علماء کے پاس نہ ہو کوئی فکر کی بات نہیں کائنات کی سب سے قیمتی چیز اللہ کا کلام یہ حفاظ یہ علماء اس کے حامل ہیں اور اس کے اٹھانے والے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا اقرا مرتقی مرتل کما کن تھا فی دنیا کلام پاک کی ایک ایک آیت پڑھتا جا اور ترقی کرتا جاؤ یہ گانے والے اور یہ گانے سننے والے قیامت کے دن اللہ تبارک تعالی جہنم کی آگ میں سیس پگھلا کر ان کے کانوں میں ڈالے گا یہ زانی بدکار اللہ تبارک تعالی قیامت کے دن ان کے منہ پر شرمگاہ لٹکا دے گا جس سے ایسی گندی بدبو نکلے گی کہ سارے محشر والے اسے لانت برامد کریں گے مسلمانوں بڑے افسوس کی بات ہے اس زمانے کے بخار کا شکار اگر کوئی یہودی کتا ہو رہا ہے اور عیسائی کتا ہو رہا ہے کافر ہو رہا ہے اور مشرق ہو رہا ہے اللہ کا دشمن نبی کا دشمن ہو رہا ہے ہمیں کوئی افسوس کی بات نہیں لیکن اللہ کا ماننے والا اور آخا کو نبی ماننے والا مولانا یہ اگر مائک ایسے ہی رہے گا ایک آدھے گھنٹے میں بات ختم ہو جائے گی اس کو کہا تھا ہم نے کہ آواز ہمیں واپس سنائی دے آواز ادھر جا رہی ہے اللہ تبارک تعالیٰ انہیں آخرت میں ذلیل کرے گا کوئی ان کی عزت نہیں ہے افسوس کی بات یہ ہے کافر مشرق یہودی عیسائی اسلام اور مسلمان دشمن اگر انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھے تو دیکھے اس لیے کہ قرآن سے ان کا کوئی تعلق نہیں آقا سے ان کا کوئی رشتہ نہیں آخرت کا کوئی خوف نہیں جنت پر اور جہنم پر ان کا ایمان نہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ماننے والے نبی کو ماننے والے آقا کے غلام کہلانے والے خیر امت اور امت بسر آج ان کی حالت کیا ہو گئی ہے کیا عزت ہے یہ مدارس والے بھی مانگے تمہارے سامنے یہ حفاظ اور یہ علماء بڑی مشکل سے یہ مدارس تیار کر کر آپ کے حوالے کرتے ہیں مساجد کے اندر ان کی تنخواہیں کیا ہیں موزینوں کو کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے مسجد میں آنے والا یہودی کتا تو نہیں مدارس چلانے والی کمیٹی کافروں اور مشرکوں کی تو نہیں کون ہے مسلمان کیا عزت دی ہے آپ نے ایک ڈاکٹر آ گیا اور ایک جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کرنے والا مظلوم کو ظالم اور ظالم کو مظلوم کرنے والا اگر لائر آتا ہے وکیل آتا ہے اس کی عزت کی جاتی ہے ڈاکٹر صاحب ہے کیا کرتے ہیں یہ پیشاب ٹیسٹ کرتے ہیں کرکٹ کھیلنے والے کھلاڑی جو گیند کو تھوک لگا کر رگڑ کر اپنی پیشاب کی جگہ رگڑ لگاتے ہیں آج یہ مسلمان قوم ان کے گن گاتی ہے اور ان کی تعریفیں کرتی ہے ٹی وی لا کر گھروں میں اپنی ماں اور بہنوں کے سامنے ان کے کھیل دکھائے جاتے ہیں ان کے ننگے ناچ دکھائے جاتے ہیں نتیجہ یہ ہوا کہ ان ظالموں نے ہمارے لباس کو چھین لیا ہمارے کلچر کو چھین لیا ہمارے چہرے کو چھین لیا ہمارے اخلاق کو چھین لیا ہماری عورتوں کی شرم اور حیا کی چادر کو چھین لیا پتا نہیں لگتا کسی داڑی بڑے ہجڑے کو دیکھ کر یہ مسلمان کے نطفے سے پیدا ہوا ہے یا امت خیر امت کے اندر اس کا شمار ہے اسے سلام کیا جائے یا اس کو نمستے کیا جائے یا گڈ مارننگ کیا کہا جائے پتہ نہیں لگتا اس کے لباس اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو شرم کی چادر دی حیا کی چادر دی حیا کی دیوی قرار دیا کیا پتا لگتا ہے یہ مسلم عورت ہے یہ یہودن عورت ہے اور یہ ہندو عورت ہے اس کے جسم پر بھی نقاب نہیں اس کے جسم پر بھی نقاب نہیں اس کا چہرہ کھلا ہوا اس کا چہرہ کھلا ہوا وہ بھی نماز نہیں پڑھتی یہ بھی نماز نہیں پڑھتی وہ بازاروں میں گھوم رہی ہے یہ بازاروں میں گھوم رہی ہے اس پر عیاش اور زانی اور بدکار مرد زنا کے تیر چبو رہے ہیں اور اس پر بھی چبو رہے ہیں کیا کیا تو نے آخا کی غلامی کا حق کوئی غیر کرے تو کرے یہ مدرسے کا سالہ جلسہ علماء کرام قرآن و حدیث کی روشنی میں دین کے احکامات بیان کر رہے ہیں لیکن یہ کون عورتیں ہیں جو مردوں کے درمیان یہ کون اباس نوجوان ہیں جو عورتوں کے درمیان گھوم رہے ہیں مدرسے کی دینی مجلس میں جلسے تقسیم اسناد میں علماء کی موجودگی میں روحانی محفل کے اندر اگر یہ حرام زادی جی ہے اگر یہ بدکاری ہے اگر یہ دین سے دوری ہے گھروں کے اندر کیا نہیں ہوتا ہوگا بازاروں کے اندر کیا نہیں ہوتا ہوگا مسلمان اللہ نے تیرا مقام اتنا اونچا کیا اتنا اونچا کیا کہ سوا لاکھ پیغمبروں کی امتوں میں اللہ نے کسی کو خیر امت نہیں کہا اللہ نے تجھے خیر امت بنایا اور خیر امت کا مطلب اب تک جتنی قومیں آئی اور جتنی پیغمبروں کی امتیں آئی ان میں سب سے بہترین امت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اے داڑھی ملانے والے اور بے نمازی اور شراب پینے والے اور سوپ کھا کر ماں کا بلاکار کرنے والے علماء کی پگڑیاں اچھالنے والے مدارس اور مساجد کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھنے والے دینی محفلوں کی تحقیر اور تجلیل کرنے والے کتے تجھے پتا نہیں کہ اللہ نے تیرا کیا مقام بنایا اللہ نے کیا تیرا درجہ بنایا آج تجھے داڑھی مڈانے سے فرصت نہیں ہے آج تجھے اغیار کے طور طریقے اپنانے سے فرصت نہیں ہے دنیا کا کتا بنا ہوا ہے ہریش لالوچی تو کتا اس مردار کے پیچھے پڑا ہوا ہے تجھے قدر نہیں آخا کے امتی کا مقام کیا ہے آخا کے غلام کا مقام کیا ہے کتنے پیغمبروں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے اللہ ہماری پیغمبری کو لے لے ہماری کتاب کو لے لے اور ہمیں آخا کے غلام میں پیدا فرما دے اللہ نے کہا نہیں یہ میرے محبوب ہیں اور یہ میرے محبوب کی امتی ہے ہم آپ کو میں نہیں بھیجیں گے سوائے حضرت عیسیٰ علیہ سلاط والسلام کے کسی کی دعا کو اللہ نے قبول نہیں فرمایا مصالح السلام نے کہا اے اللہ اگر آپ نہیں بھیجتے کم سے کم وہ بہترین امت اور وہ قیمتی امت اے اللہ تیرے محبوب بندے اے اللہ ان کا دیدار کرا دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ موسا وہ اتنی قیمتی امت ہے کہ میں اس کا دیدار بھی تمہیں نہیں کراؤں گا اگر تجھ جیسے داڑی مڈے کو دیکھتے بے نوازی کو دیکھتے ہجڑے لباس کے اندر دیکھتے گھر کے ناچ گانے کو دیکھتے سوٹ کھانے کو دیکھتے رشوت کھانے کو دیکھتے ماں باپ کی بے عزتی کرتے ہوئے دیکھتے جورو کی غلامی کرتے ہوئے دیکھتے زمین زر کی پوجا کرتے ہوئے دیکھتے کیا علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے بہت عمدہ سوچا ہوگا آخا کا مقام بہت اونچا ہے اور آخا کی امت بادشر ہوگی دیندار ہوگی اللہ سے ڈرنے والی ہوگی قرآن اور حدیث پر چلنے والی ہوگی مسلمان آخا کے امتی یاد رکھ گناہوں کے مختلف شعبے ہیں آج اس تقسیم اسناد کے ست سالہ اجلاس کے اندر قرآن کی بات تیرے سامنے آ چکی ہوگی نماز کی بات تیرے سامنے آ چکی ہوگی عورتوں کے شرم حیا کی بات تیرے سامنے آ چکی ہوگی بھائی چارگی اتحاد اور اتفاق کی بات تیرے سامنے آ چکی ہوگی لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج کا یہ جلسہ کوئی پہلا دینی جلسہ نہیں ہے آج کا تو مسلمان نہیں ہے کہ ابھی تیری ختم کی گئی ہو تیرے کان کے اندر اذان دی گئی ہو اور تیرے کان کے اندر اقامت کہی گئی ہو اور تیرا اسلامی نام رکھا گیا ہو الحمدللہ مدارس کا جال پھیل رہا ہے علماء کی کثرت ہو رہی ہے مفتیان کرام پیدا ہو رہے ہیں دارلوم زندہ ہے مظاہر زندہ ہے ندوا زندہ ہے انار کے درخت کی شاخیں دنیا کے چپے چپے کے اندر اپنے نورانی کرنوں کو پھیلا رہی ہیں قاسم نانوی کا فیض حضرت تھانوی کا فیض حضرت اشرف علی کا فیض حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ یہ اکابرین کا فیض زندہ تھا زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا کوئی اس میں شک و شبہ کی بات نہیں یہ مدرسہ احمدیہ ہو یا پڑوس کے مدارس ہو یا بنگال کے مدارس ہو یہ سب کے سب بچے ہیں دارلوم دیوبند کے کیا تیرے سامنے تقوی کی بات نہیں آئی تیرے سامنے داڑھی کی بات نہیں آئی تیرے سامنے نماز کی بات نہیں آئی تیرے سامنے حلال و حرام کی بات نہیں آئی تیرے سامنے عورتوں کے پردے کی بات نہیں آئی تیرے سامنے گانے بجانے کی حرمت نہیں آئی تیرے سامنے آپسی لڑائی اور انتشار کی نہست کی بات نہیں آئی کیا وجہ ہے کیا وجہ ہے اگر یہ محنت ریگستان کے اندر کی جاتی اگر یہ محنت پتھروں پر کی جاتی اگر یہ محنت بنجر زمین پر کی جاتی وہ گل کھلا دیتے وہ پھول کھلا دیتے سبزہ اگ جاتا کھیتی ہو جاتی لیکن تیرے چہرے پر میرے محبوب کے سنت کی ایک بال کیوں نہیں آ رہی ہے اسلامی لباس کیوں نہیں آ رہا ہے اسلامی ماحول کیوں نہیں آ رہا ہے اسلامی کلچر کیوں نہیں آ رہا ہے آج کا مسلمان کیوں آ بدا ہے کہ جس ماں نے اس کو نو ماہ تک اپنے پیٹ کے اندر رکھا اپنے خون سے پالا اور پوچھا اور پرورش کی اور اس کو جنم دیا اور جنم دینے کے بعد اسے دودھ پلایا اور اس کی جو ہے پرورش کی اور اسے بڑا کیا اور جب بڑا ہو گیا تو پھر سود لے کر کیا تو نے نہیں سنا یہ مسئلہ نہ دیوبندی ہے نہ ہنفی ہے نہ بریلوی ہے نہ تبلیغی ہے میں مسلک کی لڑائی لڑانے کے لیے نہیں آیا ہوں ایک خطرناک مرض کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آیا ہوں اگر میں تجھ سے کہوں یہاں جو حاضرین ہیں اگر میں کا لال کوئی ہے اگر ایک باپ کے نطفے سے کوئی پیدا ہوا ہے کیا اس میں یہ ہمت ہے یہ جرت ہے کہ وہ اپنی ماں کے کپڑے نکالے اور وہ کام کرے جو ایک کتا کتیا کے ساتھ کرتا ہے اور ایک سور سورنی کے ساتھ کرتا ہے اس کا بلاکار کرے کیا تو نے نہیں سنا میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سوت کے بہتر سے زیادہ درجے ہیں یعنی اگر سوت کو کاٹا جائے اور تقسیم کیا جائے اور ٹکڑے بنائے جائیں سیونٹی ٹو بہتر اس کے ٹکڑے ہوں گے اور سب سے کم درجے کا عذاب یہ ہے کہ کوئی سود میں ملوث بیٹا اپنی ماں کے کپڑے اتار کر چھتیس مرتبہ تھرٹی سکس ٹائم اپنی ماں کا بلاکار کرے اور اس کی عزت کو لوٹے کیوں یہ عمل عملی زندگی کے اندر یہ حدیث نہیں ہے کتنے تاجر مسلمان اور کتنے حاجی نمازی اور داڑھی والے کیوں تیار ہیں اپنی ماں کا بلاکار کرنے کے لیے اپنے ماں کے کپڑے اتارنے کے لیے اور حدیث پاک کے اندر تو یہ نہیں کہا گیا کہ ماں زندی ہو یا ماں مردہ <coughs> ماں اگر مری ہی ہوئی ہو رات کے ڈیڑھ بجے دو بجے وہ زمین کھودنے کا آلہ لے کر قبرستان کے اندر جائے اپنی ماں کی قبر کو کھودے اور اس کے کفن کو نکالے اور پھر اس ماں کے ساتھ چھتیس مرتبہ بلاکار کرے یہ باتیں کیا تیرے سامنے نہیں آئی اور آج کا مسلمان کیا سود کے اندر فکسڈ ڈپازٹ کے اندر ایل آئی سی کی پالیسی کے اندر اور بینک کے کاروبار کے اندر کیا ملوث نہیں ہے اتنی ہمت ہو گئی کہ اپنی ماں کے کپڑے اتار کر چاہے ماں زندہ ہو چاہے ماں مردہ ہو چاہے ماں جوان ہو چاہے ماں بوڑھی ہو کہ یہ کام دنیا کا کوئی جانور بھی نہیں کرتا کیا وجہ ہے آج ساری رات بیان سننا اور فجر کی نماز کو چھوڑنا اور پوچھنے پر کہنا نا جی رات کے ڈیڑھ بجے تک اور دو بجے تک ہم دین کی باتیں سنتے رہے علماء کے بیانات سنتے رہے یہ بیانات سننے کا صدقہ ہے اور نتیجہ ہے کہ فجر پڑھنے والا بھی فجر کو قضا کر دیتا ہے آخر کیا بات ہے قرآن وہی حدیث وہی زمین وہی آسمان وہی اور علماء یہی قرآن کی اور یہی حدیث کی باتیں کرتے ہیں اور یہی قرآن جب شرابیوں کے سامنے پیش کیا گیا انہوں نے توبہ کر لی یہی قرآن جب زانیوں کے سامنے آیا یہی قرآن جب ود اور یغوس کے پجاریوں کے سامنے آیا اور یہی قرآن مکے کے کافر اور مشرکوں کے سامنے آیا انہیں رات رات بھر تقریریں کرنے کی ضرورت نہیں تھی رات رات بھر مختلف علماء کے ذریعے سے ترغیب اور ترغیب کی ضرورت نہیں تھی ارے انسان تو انسان اس اللہ کے کلام میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے دیکھ اٹھا کلام پاک کا انتیسواں پارا اور سورہ جن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سمینا قرآن اجبا ہم نے اللہ کے قرآن کو سنا سننے کے بعد کیا کیا یہ بھی آمنہ بھی کہ وہ قرآن جو ہدایت کی طرف رہبری کرتا ہے ہم اس کو سننے کے بعد ایمان لے کر آئے میراج کے بیان میں تو نے دین کی باتوں کو سنا شب برات کے اندر سنا رمضان میں سنا سیرت کے جلسوں میں سنا میلاد کے جلسوں میں سنا تقسیم اسناد کے جلسوں میں سنا اصلاح معاشرہ کے جلسوں میں سنا آخر تبدیلی کیوں نہیں آتی جن رات جیسی قوم اللہ کے کلام کو سن کر صاحب ایمان بن رہی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جیسی شخصیت آقا کو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے اور کسی نے بتایا کہ پہلے اپنے بہن اور بہنوی کے گھر کی خبر لو اور گئے اور جا کر ایک تھپڑ بہن کے مارا ان کے بہن کا نام حضرت فاطمہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ مرد ہو کر عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہو دل پسیک گیا کہا کہ لاؤ ہم اس قرآن کو پڑھنا چاہتے ہیں اور اس قرآن کو سننا چاہتے ہیں یہ بہن بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی تیری میری بزدل اور ہجڑوں کی بہن نہیں تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی انہوں نے کہا کہ عمر لا الا اللہ متحر اللہ کے کلام کو ناپاک انسان چھو نہیں سکتا کافی ناپاک ہے مشرق ناپاک ہے اللہ کا دشمن ناپاک ہے اور نبی کا دشمن ناپاک ہے غسل کیا وضو کروایا اور اس کے بعد کی آیتیں ان اللہ لا الہ الا انا فابدنی باقی سلا تعلی ذکری یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل کی دنیا بدل گئی وہ عمر جو تلوار لے کر آخا کا سر قلم کرنے کے لیے نکلے تھے وہ عمر جو اسلام کی جڑ کو کھاڑنے کے لیے نکلے تھے وہ عمر جو آخائے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے تھے یہی کلام جو تیرے سامنے پیش کیا جاتا ہے یہی کلام جو تراوی کے اندر سنایا جاتا ہے یہی کلام جو جہری نمازوں میں مغرب عشاء فجر کے اندر زور سے تلاوت کر کر تجھے سنایا جاتا ہے یہی کلام جو مردوں کے سامنے پڑھا جاتا ہے یہی کلام جو فاتحہ میں پڑھا جاتا ہے کیا بات ہے کہ عمر فاروق قتل کے ارادے سے نکلے اور کلام پاک کو سن کر صاحب ایمان بن جائیں اور تو کلام پاک کو سنتا رہے تیرے چہرے پر سنت نہ آئے تیری عورتوں کے اندر شرم حیا نہ آئے تیرے گھر کے اندر یہودی ایجنٹ یہ ٹی وی نہ نکلے ناچ رہے گانا رہے رنڈیوں کا ناچ رہے اور اور تیرے جسم پر یہود و نصارہ کا لباس رہے اغیار کی انگریزوں کی تہذیب و تمدن رہے مسلمان کیا بولنے والا غلط کہہ رہا ہے کیا بخاری بدل گئی کیا ترمیزی بدل گئی کیا قرآن بدل گیا کیا زمین آسمان کا نظام بدل گیا یہ اللہ کا قرآن عمر سنتا ہے صاحب ایمان بنتا ہے یہ اللہ کا قرآن جن سنتے ہیں ایمان لے کر آتے ہیں یہ اللہ کا قرآن فضیر آیات ڈاکوؤں کے سردار بن کر جب جاتے ہیں اور ایک گھر کا معائنہ کرتے ہیں اور وہاں گھر کا مالک جب صاحب خانہ یہ آیت پڑتا ہے الم یقین یعنی اللہ کیا ابھی اہل ایمان کو ڈرنے کا وقت نہیں آیا اتنا سننا تھا کہ کہتے ہیں ہاں آ گیا آ گیا ڈاکے کے ارادے سے گئے تھے چوری کرنے کے ارادے سے گئے تھے لیکن کلام پاک کی آیت کو سن کر وہ صاحب ایمان بن گئے اور کلام پاک پر ایمان لے کر آ گئے نہ صرف انہوں نے توبہ کی بلکہ اپنے لشکر اور اپنے لاوے کے سارے افراد کو انہوں نے تو توبہ کرائی اور نہ صرف یہ کہ ایمان لائے وقت کے ولی بنے وقت کے قطب بنے اور اب دال کے اندر ان کا شمار ہونے لگا کیا بات ہے نماز تیری زندگی میں نہیں آتی کیا بات ہے آخا کی سنت تیری زندگی کے اندر نہیں آتی کیا بات ہے اسلامی کلچر تیری زندگی کے اندر نہیں آتا تجھے بش کا چہرہ پسند ہے تجھے ٹونی بلیر کا چہرہ پسند ہے تجھے وہ حرام زادے کتے جو بلاکار کرنے والے ہیں زنا کرنے والے ہیں چوریاں کرنے والے ہیں آخر میرے محبوب کے چہرے میں تجھے کیا نظر آیا کہ جو صبح نہار پیٹ سوا لاکھ پیغمبروں کی سنت تو اپنے چہرے پر اس طرح چلا کر پیشاب کی نالی کے اندر ڈال کر بش کا چہرہ اپناتا ہے وہ کے اندر یہ یہودی ہماری ماؤ کی جنہوں نے آبرو کو لوٹا جنہوں نے امت کی بیٹیوں کے آبرو کو لوٹا آخر ان کے چہرے تجھے پسند ان کی تہذیب تجھے پسند ان کا کلچر تجھے پسند میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم یہ جلسہ بڑا بابرکت جلسہ ہے کرام کے تقسیم اسناد کا آج ان کو سرد دی جا رہی ہے کہ وہ حافظ قرآن ہو گئے میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر میں کہہ رہا ہوں تیرے گلی کے کتے اور تیرے گلی کے سور کو اگر زبان آ جائے اور وہ زبان تیری سمجھ میں آ جائے اے داڑی مڈے ہجڑے اے غیروں کے طور طریقے اپنانے والے اے بے نمازی کی نحوست اور بے نمازی کی لانت کا تو اپنے گلے کے اندر ڈالنے والے میری ماں میری بہن بے پردہ جو رنڈیوں کا لباس پہنتی ہے جن کو حضرت فاطمہ کا پردہ پسند نہیں جن کو حضرت خدیجہ کی حیا پسند نہیں جن کو امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصمت اور عبت اور پاک دامنی کی چادر پسند نہیں ہے میرے رب کی قسم اگر تجھے کتے کی زبان سمجھ میں آئے اگر تجھے سور کی زبان سمجھ میں آئے یہ کتا تجھے دیکھ کر کہتا ہوگا یہ سور ان رنڈی نما لڑکیوں کو اور بے پردہ اور بے حیا عورتوں کو دیکھ کر کہتا ہوگا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے بے پردہ نہیں بنایا مجھے بے نمازی نہیں بنایا مجھے داڑھی مڈا نہیں بنایا مجھے انگریز کا غلام نہیں بنایا مجھے امریکہ کا کتا اور برطانیہ کا سمر نہیں بنایا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میں کتا بنا جو تیری مخلوق ہوں میں سمر بنا تیری مخلوق ہوں مسلمانوں کیا بات ہے کیا بات ہے حسین ابن آیات وہ صاحب ایمان بن جائے عمر ابن خطاب وہ صاحب ایمان بن جائے جنات کی جماعت وہ صاحب ایمان بن جائے کیا بیان کرنے والے کی کمزوری تھی یا قرآن بدل چکا تھا یا دنیا کا نظام بدل چکا تھا یا کعبہ بدل چکا تھا یا پیغمبر بدل چکا تھا یا ایمان بدل چکا تھا بدلا کچھ بھی نہیں ہے پہلے کے مقابلے میں اب مدارس زیادہ ہیں بدلا کچھ بھی نہیں ہے پہلے کے مقابلے میں علماء زیادہ ہیں بدلا کچھ بھی نہیں ہے پہلے کے مقابلے میں مساجد زیادہ ہیں پہلے کے مقابلے میں تبلیغی جماعت کا دائرہ وسیع ہو چکا ہے پہلا پہلے کے مقابلے میں اب اولیاء کرام کے چاہنے والوں کا دائرہ وسیع ہو چکا ہے پھر کیا بات ہے کہ قرآن سن کر حدیث سن کر علماء کرام کے بیانات سن کر پکتا ہوا دیکھ کر روتا ہوا دیکھ کر غیروں کے جوتے کھاتا ہوا دیکھ کر گجرات جیسی صورتحال بوسینیا جیسی صورتحال افغانستان کو دیکھ کر عراق کو دیکھ کر لبنان کو دیکھ کر الجزائر کو دیکھ کر سوڈان کو دیکھ کر کیوں نہیں سدھرتا ہے کیا اللہ کے عذاب کا ڈر نہیں ہے کیا جہنم جھوٹی چیز ہے کیا عذاب قبر جھوٹی چیز ہے بدلہ کچھ بھی نہیں قرآن وہی اللہ وہی کلمہ وہی نبی وہی علماء اسی چیز کو بیان کر رہے ہیں روایتیں وہی اللہ کی قسم کسی عالم نے کوئی قیادت نہیں کی ہے بیان کرنے میں بات اصل میں یہ ہے کہ ہمارے اندر نفاق کی بیماری پیدا ہو چکی ہے نفاق اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے یہودیت کے مقابلے میں نفاق خطرناک ہے عیسائیت کے مقابلے میں نفاق خطرناک ہے شرک کے مقابلے میں جو شرک جس کے تعلق سے اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفرو ایوشر کا بھی وہ پھر دورا داری کا میں شرک کو بالکل معاف نہیں کروں گا لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ شرک کے مقابلے میں کفر کے مقابلے میں عیسائیت کے مقابلے میں یہودیت کے مقابلے میں بت پرستی کے مقابلے میں یہ جو نفاق ہے منافق ہونا ہے یہ منافق بڑی سخت بیماری ہے منافق کس کو کہتے ہیں منافق کس کو کہتے ہیں اور وہ کیا بیماری جس کی وجہ سے ہمارے چہروں پر سنت نہیں آتی وہ کیا بیماری جس کی وجہ سے ہم قرآن پروف ہو چکے ہیں ایک ہوتا ہے واٹر پروف واٹر پروف کا مطلب یہ کہ پانی اندر نہیں جاتا اور قرآن پروف کا مطلب یہ کہ دنیا کا گو گوبر جائے گا پیشاب جائے گا پاخانہ جائے گا انگریزی کتا جائے گا اور امریکہ کا سمر جائے گا قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا حدیث سمجھ میں نہیں آئے گی کھول کھول کر اللہ کے عذاب کو دکھایا جائے گا کھول کھول کر بتایا جائے گا اے ماں کے زانی اے ماں کے لٹیرے اے ماں کے بلاکار کرنے والے لیکن سود میں ملوث شب سود کے اندر ملوث رہے گا رشوت کا لینے دینے والا اور راشی قلعہ کا کنار میرے آقا نے فرمایا کہ حرام کھانے والا رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا اپنے پیٹ کے اندر جہنم کے انگارے اور جہنم کا لہو اور پیپ ڈال رہا ہے کیا وجہ ہے کیا وجہ ہے کہ اتنی باتیں اتنی سچائیاں تیرے سامنے آ کر ہے کہ زندگی بدلتی نہیں ہے ہے کہ زندگی کے اندر پردہ نہیں آتا ہے کہ زندگی سے یہ ٹی وی کی لانت یہ گانے بجانے کی لانت اور کفر اور عیسائی طور طریقوں کی لانت ہماری زندگی سے ختم نہیں ہوتی یہ خطرناک مرض جو نفاق کا مرض ہے نفاق کہتے ہیں دوہری چال چلنے کو نفاق دوہری چال چلنے کو کہتے ہیں اللہ کے حبیب پاک وسلم کے زمانے میں مدینہ طیبہ کے اندر ایک جماعت تھی منافقوں کی ان کا کام یہ تھا کہ نبی کے نام کے نعرے مارا کرتے تھے نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر پہلی سب میں نماز پڑھا کرتے تھے اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کیا کرتے تھے بولو وقت تم تو وہ کرا کہ تم اگر چاہتے نہ چاہتے پیسہ خرچ کرو اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا سب کچھ کیا کرتے تھے وہ روزہ رکھا کرتے تھے زکات دیا کرتے تھے نماز پڑھا کرتے تھے امامہ ڈالا کرتے تھے داڑھی رکھا کرتے تھے اسلامی لباس اپنایا کرتے تھے لیکن نفاق کی بیماری تھی اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ بیماری ہوائی کے یہ بیماری اتنی خطرناک ہے اللہ کے یہاں اللہ نے کلام پاک میں رشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرک در کے النار کہ کے جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر جائے گا نہ کافر کے تعلق سے یہ بات کہی نہ مشرق کے تعلق سے یہ بات کہی نہ عیسائی کے تعلق سے یہ بات کہی نہ بے نمازی کے تعلق سے یہ بات کہی اللہ نے بڑے بڑے دشمن تھے ابو جہل دشمن تھا ابو لہب دشمن تھا ادبا دشمن تھا شیبا دشمن تھا اور بڑے مشرقان مکہ دشمن تھے یہ بات نہیں کہی لیکن منافقوں کے بارے میں کہا ان المنافقین فدر کے لسپلی پلی مینندار کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر جائے گا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عمل سے ان کے ظاہر سے ان کی داڑھی سے ان کے نعروں سے ان کی تقریروں سے ان کے چیخنے سے ان کے چلانے سے دھوکے میں نہ آنا ادا جا کل منافق پالو نشد ان نقل رسول اللہ آپ کے پاس اگر یہ منافق آئے یہ دشمنیں آئے اور کہے آپ اللہ کے رسول ہیں واللہ یشد اللہ واللہ یعلم ان نقال رسول ان کے کہنے سے اللہ کی وحدانیت میں اور نبی کی نبوت میں کوئی فرق آنے والا نہیں واللہ یشد ان المنافقین القام اللہ گواہی دے گا یہ ایک نمبر کے جھوٹے ہیں ان کا ظاہر کچھ اور تھا اور ان کا باطن کچھ اور تھا یہودی کھلا ہوا دشمن تھا عیسائی کھلا ہوا دشمن تھا کافر کھلا ہوا دشمن تھا ابو جہل کھلا ہوا دشمن تھا ادبا اور ابو لہب کھلا ہوا دشمن تھا لیکن یہ لوگ دوستی کے بھیس میں اسلام کا نام لے کر نماز پڑھ کر داڑھی رکھ کر آخائے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے اور جہاں دیکھتے آقا کی عزت اور وقار کو ٹھیس پہنچایا جائے امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نہ کو جب تہمت لگائی دشمنوں نے اس کو انہوں نے اچھالا اور اسے عام کیا منافقوں کا اس میں بہت بڑا ہاتھ تھا اندر سے جو تکلیف پہنچا سکتے تھے انہوں نے وہ تکلیف پہنچائی آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال یہ کہ جب منافق نماز بھی پڑھتا تھا جبکہ آج کا مسلمان نماز نہیں پڑھتا بہت سارے مسلمان نماز نہیں پڑھتے زکات بھی دیتا تھا مساجد کی تعمیر اور مدارس کے لیے چندہ بھی دیا کرتا تھا ناد بھی پڑا کرتا تھا ہم بھی پڑا کرتا تھا کوئی شک نہیں وہ کیا کام تھا کہ جس کی وجہ سے وہ پکڑا گیا اور اللہ نے انہیں کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار کہ منافق جہنم کے نچلے طبقے کے اندر جائے گا نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم منافق بھی پڑھتا تھا زکات دیتا تھا چندہ دیتا تھا لباس اس کا اسلامی تھا چہرہ اس کا اسلامی تھا کیا بات تھی اور وہ کیا بات ہے جو آج مسلمانوں کے اندر آ کر مسلمانوں کو تباہ کر رہی ہے مسلمانوں کو برباد کر رہی ہے علماء کی کثرت اور مفتیان کرام کی کثرت مدارس کی کثرت حفاظ کی کثرت تبلیغ جماعت کی کثرت دین کے دائیوں کی کثرت لیکن اس کے باوجود آج جتنی ذلیل ہے امت مسلمہ آج جتنی تباہ ہے اللہ کی قسم اس امت پر مختلف قسم کے حالات آئے تاتاریوں کا فتنہ آیا اس امت پر جو ہے عبداللہ ابن سبا آیا اس امت کے اندر مرتداد کا دور دورہ آیا اس امت کے اندر بدر کا ماری کا آیا اس امت کے اندر عہد کا ماری کا آیا اس امت کے اندر تبوک کا ماری کا آیا یہ امت کن کن حالتوں سے گزری لیکن میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم مسلمان آج جتنی یہ امت تباہ ہے آج یہ جتنی برباد ہے میرے اللہ کی قسم کبھی اتنی تباہ اور برباد نہیں تھی یہ امریکی کتے یہ انگریز یہ عیسائی جب چاہتے ہیں جس ملک کو چاہتے ہیں اس ملک کو نوالا بنا لیتے ہیں کیا تو نہیں دیکھا فلسطین کی سرزمین کے اندر ماؤں کی گودوں کے اندر یہ کلیاں کھلنے سے پہلے ان پر بمباری کر کر ان کلیوں کو ختم کر دیا گیا کیا تو نہیں دیکھتا کہ نہتے مسلمانوں کے ساتھ یہ امریکی غدار یہ امریکی دہشت گرد کتے کس طریقے سے دنیا کے اندر دہشت کا ننگا ناچ ناچ رہے ہیں اور پوری دنیا کے اندر اپنی فرونیت کے پر پھیلائے ہوئے ہیں اور انا انارک کا دعوی کر رہا ہے یہ بے حیائی یہ بے شرمی یہ سود یہ حرام کاری یہ جتنی چیزیں ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں یہ امریکہ کی دین ہے اس امریکی دہشت گردی کی وجہ سے آج مسلمان تباہ ہے آج مسلمان برباد ہے جھوٹا الزام لگاتے ہیں کہ مسلمان دہشت گردی کا کام کرتا ہے داڑھی والا امامے والا مدرسے والا مسجد والا اس لیے کہ اگر یہ مدرسے زندہ ہو اس کی دہشت گردی نہیں چل سکتی ان مدرسے کی چٹائیوں سے کبھی اسامہ پیدا ہوتا ہے ان مدرسے کی چٹائیوں سے کبھی ملا عمر پیدا ہوتا ہے ان مدرسے کی چٹائیوں سے کبھی سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتا ہے ان مدرسوں کی چٹائیوں سے کبھی عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوتا ہے ان مدرسوں کی چٹائیوں سے کبھی ٹیپو سلطان شہید پیدا ہوتا ہے ان مدرسوں کی چٹائیوں سے کبھی شاہ ولی اللہ پیدا ہوتا ہے ان مدرسوں کی چٹائیوں سے کبھی وسیر مالٹا اور ریشمی رومال کی تحریک چلانے والا شیخ الہند ہند جنم لیتا ہے ان مدرسے کی چٹائیوں سے آزادی کا بگل بجانے والا حضرت شاہ عبد العزیز محدث پیدا ہوتا ہے ان مدرسوں کی چٹائیوں سے خان کی سرزمین سے حضرت گنگو ہی پیدا ہوتا ہے ان مدرسوں کی چٹائیوں سے اشرف علی جیسا حکیم علمت پیدا ہوتا ہے ان کی بدکاری رک جائے گی ان کی حرام زادگی رک جائے گی ان کی دہشت گردی رک جائے گی اس فلونیت پر ہر مدرسے کا شاگرد ہر مدرسے کا بچہ موسا بن کر لگام لگائے گا ان کی نمرود نیت پر ہر بچہ مدرسے کا بچہ ہر وقت کا ملا ابراہیم وقت کا بن کر ان کو لگام لگائے گا ان کی جہالت کے سامنے ہر مدرسے کا بچہ ماس اور معاوث بن کر ان کے جسم کے ٹکڑے کرے گا ان کی دہشت گردی ان کا ننگا ناز ان کا زنا ان کی بدکاری ان کی شراب خوری ان کی بمباری اور ان کی دہشت گردی کا ننگا راز نہیں ہو سکتا اور انہیں اس راہ کے اندر نہ عیسائی نہ کافر نہ بت پرست نہ یہودی درمیان میں آ رہے ہیں اگر آ رہے ہیں یہ آقا کے غلام آ رہے ہیں اگر آ رہے ہیں یہ بدری مسلمان آ رہے ہیں اگر یہ آ رہے ہیں تو یہ عہد کے مسلمان آ رہے ہیں اگر آ رہے ہیں یہ سلطان صلاح الدین کی نسل اگر آ رہی ہے حضرت ٹیپو سلطان کی نسل اگر آ رہی ہے محمد بن قاسم کی نسل اگر آ رہی ہے محمود غزنوی کی نسل اس لیے الٹا چور کو کو ڈانٹے شراب کو انہوں نے عام کیا بدکاری کو انہوں نے عام کیا قتل کا بازار انہوں نے گرم کیا آج افغانستان کے اندر نہتے مسلمانوں کے ساتھ یہ حرام زیادہ یہ دہشت گرد کیا سلوک کر رہا ہے فلسطین کے اندر پچاس لاکھ جو ہے افراد مسلمانوں کی قید بنا کر انہیں بجلی کی سپلائی اور گیس کی سپلائی پانی اور دواؤں کو بند کر دیا غذاؤں کو بند کر دیا کہ تم اپنی موت آپ مر جاؤ اسرائیل اس کی ناجائز اولاد ہے جو ہمارے بیت المقدس پر قبضہ کیے ہوئے ہیں مسلمانوں حوصلہ رکھو مسلمانوں اپنی ہمتوں کو اجاگر کرو اور سوچو کہ ہم سلطان الدین ایوبی کے ہم روحانی بچے ہیں امریکہ تو اس جیسی کروڑوں طاقت کے ساتھ آ جا برطانیہ تو اس جیسی کروڑوں طاقت کے ساتھ آ جا ڈرون تیارے بنا لے ہتھیار بنا لے کیمیکل گیس بنا لے ہم آخا کا دامن تھامنے والے ہم کلام پاک کو سینے سے لگانے والے ہم اولیاء کرام کا دامن تھامنے والے ہم تجھے مکڑی کے جالے سے بڑھ کر نہیں سمجھتے تجھ سے بڑے بڑے فرون آ گئے اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے قوم لوت آئی میرے رب نے اس بستی کو پلٹ دیا نمرود آیا اللہ نے لنگڑے مچھر سے اس کو تباہ کر دیا برباد کر دیا فرعون تیرا باپ آیا میرے اللہ نے اس کو پانی کے اندر غرق کر دیا ابو جہل آیا وقت کے ننے منع بچوں نے اس کا قتل عام کر دیا ابو لہب آیا کی بیماری خطرناک ایڈس اور کینسر سے بڑھ کر برین ٹیومر سے بڑھ کر میرا اللہ نے اس کو بیماری دے کر اس کو تباہ کر دیا اور اس کو برباد کر دیا مسلمانوں ہم مٹنے کے لیے نہیں آئے ہم بھیک مانگنے کے لیے نہیں آئے ہم ڈرنے کے لیے نہیں آئے ہم دوسرے درجے کے شہری نہیں ہم نے اس ملک کی آزادی کے اندر ہم نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے جب بھی اس ملک کا گیسو برہم ہوا ہے ہم نے ان کے زلفوں کو سوارا ہے دلی سے لے کر میرٹ تک کوئی درخت ایسا نہیں کہ جس درخت کے اندر ہمارے کسی بزرگ کو جو ہے سولی پر نہ لٹکایا گیا ہو شاملی کا میدان گواہ ہے اور کالا پانی اور گواہ ہے اور یہ جو ہے جیلے مالٹا کی جیل گواہ ہے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی جب کا انتقال ہوا غسال نے آپ کو غسل دیا آپ کی پیٹ کو دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر گیا اور جب پوچھا گیا ہوش آیا کیا وجہ تھی تم نے سینکڑوں کو غسل دیا اور تم نے سینکڑوں افراد کو موتا کا پانی نہلایا کیا بات تھی تو وہ غسال کہنے لگا ایسی پیٹ دیکھ کر حضرت خباب ابن نے کا مجھے واقعہ کی یاد تازہ ہو گئی انگریز لوہے کو گرم کر کر میرے شیخ الہند کے پیٹ کے اندر چبوتا تھا نکلنے والے خون کے فوارے سے وہ جو ہے لوہا سرخ ٹھنڈا پڑ جایا کرتا تھا ہم غدار نہیں ہم دشمن نہیں اس ملک کے وفادار ہیں میرے رب کی عزت اور جلالت کی قسم اگر جس دن آخری مسلمان اس ملک سے نکل جائے گا برادران وطن کو بتا دو دنیا کے دہشت گردوں کو بتا دو جن کو داڑھی کھلتی ہے جن کو امامہ چپتا ہے جن کو مسجد کے مینارے میزائل نظر آتے ہیں جن کو یہ مدرسے کی غریب چڑھائیاں اور بوریے ان کو بارود نظر آتا ہے ان کو بتا دو اور بتا دو کہ جس دن آخری مسلمان کلمہ پڑھنے والا اللہ کا نام لینے والا اس ہندوستان سے چلا جائے گا میرے اللہ کی قسم آسمان آگ برسائے گا یہ زمین الٹ جائے گی اور سمندر کے اندر آگ لگ جائے گی اس لیے کہ اس زمین آسمان کا نظام قائم ہے مسلمان کے دم سے قائم ہے ہمارے مدارس کے نظام سے قائم ہے ہمارے اذان سے یہ دنیا زندی ہے ہمارے قرآن سے یہ دنیا زندی ہے حدیث میں آقا نے فرمایا لاخوا الارض اللہ اللہ کہ اگر اللہ اللہ کرنے والا جب تک رہے گا یہ زمین و آسمان کا نظام رہے گا یہ سورج کے اندر حرارت رہے گی یہ چاند کے اندر چمک رہے گی یہ ستاروں کے اندر دمک رہے گی یہ پھولوں کے اندر مہک رہے گی یہ سمندر کے اندر روانی رہے گی یہ پہاڑوں کا قرار رہے گا یہ زمینوں کا سکون رہے گا اے میرے بھائی اے امت کے بیٹے میرے آقا کے غلام تیرے اور میرے دم سے یہ دنیا قائم ہے یہ کتے اگر یہ کہتے رہے کہ ہم دہشت گرد ہیں آئینے میں ان کتے کو اپنا چہرہ نظر آ رہا ہے اس ملک کے لیے ہم نے جانوں کا نظرانہ پیش کیا اس ملک کے لیے ہم نے قربانیاں دی اس ملک کی آزادی سے سو سال پہلے ہم نے آزادی کا بگل بجایا تھا ہم نے کچھ نہیں کیا ساڑھے آٹھ سو سال تک اس ملک کے اندر ہمارے اکابرین ہمارے علماء ہمارے بڑوں کی حکومت رہی ہم نے ساڑھے آٹھ سو سال کے اندر ایک فرقہ وارانہ فساد نہیں کرایا ایک ہندو کو ہم نے نہیں مارا ایک مندر کی اینٹ کو ہم نے نہیں چھینا ہم نے ایک گردوارے کو ٹچ نہیں کیا اسے چھویا نہیں ہے ہم امن ہم نے امن دیا ہم نے عدل دیا ہم نے انصاف دیا یہاں شودر اور برہمن اونچی ذات اور نیچی ذات کی لڑائی تھی ہم نے اخلاق سکھائے ہم نے انسانیت سکھائی یہ پتوں کے اندر کھاتے تھے ہم نے برتن میں کھانا سکھایا یہاں کی عورت اپنے پتی کے ساتھ اس کے مرنے کے بعد ستی ہو جاتی تھی ہم نے عورت کو اس کا حق دیا ماں بنا کر کہا کہ اس کے قدموں کے تلے جنت ہے ہم نے بیوی بنا کر کہا کہ اپنے شوہر کے آدھے ایمان کا تکمیل کا ذریعہ ہے ہم نے بیٹی بنا کر کہا کہ یہ اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جانے والی ہے ہم نے بہن بنا کر کہا اپنے بھائی کی قسمت اور عبت اور پاک دامنی کو بچانے کا ذریعہ ہے اس ملک کے گیسوئے برہم کو ہم نے سوارا ہم نے عدل دیا ہم نے انصاف دیا ہم نے انسانیت دی ہم نے اخلاق دیا ہم آزادی دے کر ہم نے کالوں کے اس ملک کو کیا حوالے کیا اس ملک کو گھوٹالوں کا ملک بنا دیا اس ملک کو تباہی اور بربادی کا ملک بنا دیا ہمارے بڑوں نے اس ملک کو جو سونے کی چڑیا بنائی تھی اس کا ایک ایک پر ان کالے کموں نے اور ان کالے کتوں نے اس کو چھین لیا مٹی کا گھٹالا زمین کا گھٹالا شکر کا گھٹالا نمک کا گھٹالا فوجیوں کے وردی کا گھٹالا اور کارگل کے اندر جو جنگ ہوئی اس جنگ کے اندر ہندوستان کے جو فوجی گئے ان کے تابوت کا گھٹالا ان کو جو دوائیاں پہنچائی گئی ان دواؤں کا گھٹالا اور اس میں جو مرے جن کو یہ شہید کہتے ہیں ان بیواؤں کے لیے بامبئی کے اندر ایک آدر سوسائٹی بنائی گئی کہ کارگل کے شہیدوں کی بیواؤں کو وہ زمین دی جائے لیکن اس ملک کے ہندوؤں نے ایک مسلمان کا نام اس میں نہیں ہے اس دیوا کے حق کو چھینا اور ان فلیٹوں کے اندر اور اس بلڈنگوں کے اندر اپنا حق جتایا کیا نہیں کیا تم نے دواؤں کو نقلی بنا کر تم نے موت کا سودا کیا تم نے چیزیں نقلی بنا کر تم نے موت کا سودا کیا انسانیت کا مذاق اڑایا نوٹ نقلی تم نے بنائے شراب کا کاروبار تم نے عام کیا پھر وارانہ فساد کیا اور گجرات جیسا ماحول تم نے بنایا بتاؤ ہندوستان کی آزادی سے لے کر اب تک اور ہندوستان کی آزادی سے پہلے ساڑھے آٹھ سو سال تک ہم نے کیا برا کیا ہے کبھی ہم نے بائبل کو جلایا کبھی ہم نے گیتا کی توہین کی کیا کبھی ہم نے رام اور للہ کی اور سیتا کی مورتی کو اس کے اوپر پیشاب کیا کیا کبھی ہم نے سڑکوں پر آ کر احتجاج کیا کیا کبھی ہمارے مدرسے کے بچوں نے سڑک کے لائٹوں کو پھوڑا کیا کبھی ہمارے مدارس کے علماء بمباری کے اندر ملوث ہوئے کیا کیا کیا کیا بلکہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ جن کو آج کی کافر قوم متاثر کہتی ہے اور ان کی تاریخ کو مت کر کر توڑ بڑوڑ کر تو جو ہے جغرافیہ کے اندر اور اپنے نصاب کے اندر داخل کی ہوئی ہے یہی عالمگیر رحمت اللہ علیہ ان کا ایک وزیر ایک ہندو لڑکی کی بیٹی سے اس کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اور اپنے وزارت کے دھوس میں اور روب میں وہ نکاح کر لیتا ہے جبرن مسلمان بنا کر اور پھر ولیمہ کرتا ہے وہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ جنہوں نے حکومت کا ایک روپیہ نہیں لیا اپنے ہاتھ سے قرآن لکھ کر وہ پیسہ کمایا کرتے تھے ان کی بیگم ٹوپیوں کو سی کر اور چادروں کو سی کر بن کر وہ فروخت کر کر اپنے گھر کا گزر باش کرتی تھی ایسا وزیر لا کر بتاؤ ایسا ایم پی لا کر بتاؤ ایسا ایم ایل اے لا کر بتاؤ ایسا تھانے دار لا کر بتاؤ ایسا ملٹری افسر لا کر بتاؤ جو رشوت نہ لیتا ہو جو وقت کی قدر کرتا ہو انسانیت کی قدر کرتا ہو کہ وہ تحجد گزار عالمگیر کہ جب پتا چلا کہ میرے وزیر نے جبرن برہمن کی بچی سے نکاح کر لیا بھیج بدل کر ہتھیارات رکھ کر وہ ولیمے کی محفل کے اندر چلے گئے سارے فقیروں کو اس وزیر نے روپیہ پیسہ غلہ اناج تقسیم کیا لیکن یہ فقیر تھا کہ اٹھنے کا نام نہیں لیتا اور کہا گیا وہ فقیر اٹھ مجھے اپنے بیگم کے پاس جانا ہے میرا ولیمہ ختم ہونے کو ہے عالمگیر رحمت اللہ علیہ میان سے تلوار نکالی اب تیرا ولیمہ اس دنیا میں نہیں بلکہ اس زمین کے اندر قبر کے اندر ہوگا تجھے کس نے ادھیکار دیا تجھے کس نے حق دیا کہ ایک کافر کی بچی پر ظلم کرے ایک برہمن کی بچی سے عشق لڑائے یہ کہہ کر اس تلوار سے سر قلم کر دیا اور اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہم نے کچھ نہیں بگاڑا اگر نہیں بگاڑا اس لیے کہ ہمارے اللہ کا حکم ہے ولا تصب الدینہ ید من دون اللہ کہ تم غیر اللہ کے جو پوجا کرنے والے معبودان باطلہ ہیں ان کو برے نام سے یاد نہ کرو ہماری مذہبی کتاب تعلیم الاسلام کے اندر لکھا ہوا ہے ہو سکتا ہے کہ رام جی اور کرشن جی اور گوتم بدھ اپنے وقت کے ہادی ہو سکتے ہیں اپنے وقت کے رہبر ہو سکتے ہیں ہم نے سمان دیا ہم نے عزت دی ہم نے کھلواڑا نہیں کیا ہم چاہتے تو اس جو ہے کفر کے بارے میں اس بت پرستی کے بارے میں ہم بہت ٹھٹا کر سکتے تھے ہم بہت مذاق کر سکتے تھے اس پر ہم لاکھوں کتابیں لکھ کر اس قوم کے وجود کو ختم کر سکتے تھے لیکن ہم ہمارے آقا نے وہ تعلیم نہیں دی ہمارے مذہبی کتاب نے وہ تعلیم نہیں دی ہم نے کچھ نہیں کیا لیکن ان ظالموں نے اللہ کے قرآن کے آخ کا ٹشو پیپر بنا کر استنجا اس پر کیا انہوں نے سہارنپور کی زمین کے اندر قرآن پاک کے اوراغ کے پٹاخے بنا کر بارود اس میں رکھ کر انہوں نے اس کو پھوڑا حیدرآباد کی جیل کے اندر مسلمانوں کے سامنے اللہ کے قرآن کو پٹکا مسلمانوں کیوں یہ اوقات آ رہی ہے کیوں یہ برا وقت آیا ہے مکہ مسجد ہماری دھماکہ مکہ مسجد کے اندر ہوتا ہے مالیگاؤں کی مسجد ہماری شب برات کے اندر دھماکہ ہوتا ہے اجمیر کے بابا ہمارے قائد اجمیری رحمت اللہ علیہ درگاہ کے اندر دھماکہ ہوتا ہے دلی کی مسجد ہماری مغرب کے وقت دھماکہ ہوتا ہے مسجد ہماری درگاہ ہماری جمعہ کا وقت ہمارا شب برات ہمارا پھر اس کے باوجود ہمارے نوجوانوں پر پوٹا ڈال کر ٹاڈا ڈال کر ان کو گرفتار کیا جاتا ہے کیا نہیں جانتے حیدرآباد کی سرزمین کے اندر ہمارے نوجوانوں کو گرفتار کر کر کرنٹ کے اتنے جھٹکے دیے گئے اتنے جھٹکے دیے گئے پیشاب کی جگہ سے خون نکلنے لگا اور قوم انہیں لڑکی دینے سے کترانے لگی کہنے لگے ہم دہشت گرد کو اپنی لڑکی نہیں دیتے سماج کے اندر ان کی عزت گئی ان کا مقام گیا عزت جو ہے مسجد کی ہماری تھی ہم اپنی مسجدوں کے اندر اپنی درگاہوں کے اندر ہم چپل لے کر نہیں جاتے ہم ناپاکی کے حالت میں نہیں جاتے کیا ہم بمباری کریں گے کیا ہم گولہ بارود کریں گے کیا جس نبی نے مرغئی کے سامنے اور ذبح ہونے والے جانور کے سامنے چھری کو تیز کرنے سے منع کیا جس پیغمبر نے مرے ہوئے انسان موتا کی اقرام اور احترام کرنے کا حکم دیا کہ سفید کپڑے میں کفن دینا اس کو خوشبو لگانا اور جنازے کو تیز لے کر نہ جانا جس پیغمبر نے مرے ہوئے انسان کے کلام اور احترام کا حکم دیا جس پیغمبر نے مرے ہوئے انسان کے اکرام اور احترام کا جو ہے ہمیں حکم دیا کیا وہ بم چلائے گا کیا وہ گولی چلائے گا جس پیغمبر نے ایک چڑیا کے گھونسلے کے اندر جب ایک صحابی نے ایک چڑیا کے بچے کو لے لیا تو آپ نے فرمایا اگر تیری ماں سے گود سے اگر بچے کو چھین لیا جائے تجھے جو تکلیف ہوتی ہے اس چڑیا کو وہ تکلیف ہوتی ہے جس نے چڑیا کے دل کے درد کا خیال کیا کیا آج وہ امت بمباری کرے گی آج وہ امت کیا دہشت گرد بنے گی آؤ کتوں ہمارے مدرسوں کے اندر واچ مین نہیں ہے سیکورٹی گارڈ نہیں ہے آؤ دن میں آؤ رات میں آؤ گرمی میں آؤ سردی میں آؤ اگر ایک باپ کے نسخے سے پیدا ہوئے ہو اور انسانیت کے متلاشی ہو بتا دو ان مدرسوں کے اندر کیا تعلیم دی جاتی ہے ان مدرسوں کے اندر کیا سکھایا جاتا ہے یہ مدرسوں کے اندر چور آتا ہے تائب ہو کر چلا جاتا ہے بدکار بدماش آتا ہے سینے میں اللہ کا قرآن لے کر چلا جاتا ہے ان مدرسوں میں ماں باپ کا نافرمان آتا ہے وہ ماں باپ کا متی اور فرما بردار چل کر کر بن کر چلا جاتا ہے یہاں اخلاق کا درد دیا جاتا ہے یہاں ادب سکھایا جاتا ہے یہاں یہ سکھایا جاتا ہے کہ پڑوسی اگر بھوکا ہو اور خود پیٹ پر کر کھا لے تیرا ایمان نہیں بنا یہاں یہ سکھایا جاتا ہے اگر تو نے کسی کا حق مارا تو پھر تیری نماز قبول نہیں تیرا روزہ قبول نہیں اور تیرا حج قبول نہیں اور تیرا عمرہ قبول نہیں یہاں حقوق سکھائے جاتے ہیں یہاں ادب سکھایا جاتا ہے او کمینے تیری موت آ چکی ہے تیرے بربادی کے دن آ چکے ہیں تیرے کہنے سے ہم داڑھی مڈانے والے نہیں ہیں تیرے کہنے سے ہم نبی کا دامن چھوڑنے والے نہیں ہیں اے امریکہ اے برطانیہ کے کتو ہزار مرتبہ تم دنیا کو تاج محل بنا کر ہمارے سامنے پیش کرو ہمیں ہمارے محبوب کے جسم کے پسینے کا قطرہ ہم سینے سے لگا لیں گے اور تیرے اورائے ہوئے وائٹ ہاؤس اور تاج محل پر ہم پیشاب کرنا اور پاخانہ کرنا بھی گوارا نہیں کریں گے ہم نے محبوب کا دامن تھاما ہے ہم نے آخا کا دامن تھاما ہے ہم نے قرآن کا دامن تھاما ہے ہم نے حدیثوں کا دامن تھاما ہے ہم نے اولیاء اللہ کا دامن تھاما ہے انگریز کتے کیا تو بھول گیا اس ہندوستان کے اندر ایسٹ انڈیا انڈیا کمپنی کے نام سے جب تو نے قدم جمائے تھے ہمارے اکابر نے تیرے دام کھٹے کیے تھے جو یہ تو کہتا تھا کہ ہمارے انگریزوں کی حکومت کے اندر کبھی سورج غروب نہیں ہوتا لیکن ہمارے اکابر نے ہمارے شیخ الہند نے ہمارے شیخ الاسلام نے ہمارے قاسم نانوتوی نے ہمارے سلطان نے ہمارے شاہ عبد العزیز نے ہمارے مجاہدوں نے ہمارے غازیوں نے ہمارے شہیدوں کے خون کے رنگ نے جس حکومت کے اندر سورج غروب نہیں ہوتا تھا اسے ایک ایسے ملک کے اندر پہنچا دیا جہاں کبھی سورج نہیں نکلتا اور اس انار کے درخت کو ایسا پھیلایا ایسا پھیلایا کہ اب اس کا سایہ اس کے سایہ سے راہ فراض تجھے نہیں مل سکتا کہاں تک بھاگے گا کب تک بھاگے گا یہ مسلمانوں ذرا جگ جا ذرا قرآن کی طرف آ جا ذرا حدیث کی طرف آ جا ذرا تو ارادہ کر لے ذرا نفاق کو چھوڑ دے ذرا منافقت کو چھوڑ دے دوہری چال کو چھوڑ دے تیرا نام سلیمان ہے تیرا نام عیسا ہے تیرا نام موسا ہے تیرا نام ابراہیم ہے تو میرے آقا کا غلام ہے میرے بھائی کسی انگریز کا غلام نہیں کسی زانی کا غلام نہیں کسی کرکٹر کا تو عاشق نہیں تو ابو بکر کے نقش قدم پر چلنے والا تو عمر کے نقش قدم پر چلنے والا جب جا جب جا تو ارادہ تو کر لے میرے اللہ کی قسم گوانتا نامو بھائی کی جیل سے وہ مجاہدین نکل جائیں گے وہ ابو غریب کی جیل سے یہ مجاہدین نکل جائیں گے سابرمتی جیل کے اندر گجرات کے جو مظلوم پٹ رہے ہیں کٹ رہے ہیں کل جن کو جو ہے ماسٹر مائنڈ قرار دے کر مولوی عمر جی کو گرفتار کیا تھا ان کی زندگی کے نو سال انہوں نے چھین لیے ان کے بچوں کے اوپر یتیمی کا سایہ منڈلانے لگا ان کی عورت پر دیوگی کا سارا منڈانے لگا میرے بھائی تو نہیں جانتا تجھے داڑھی منڈانے سے فرصت نہیں ہے تجھے غیروں کے طور طریقے جانے سے فرصت نہیں ہے اے دنیا کے کتے اے دنیا کے حریض تجھے پتا نہیں یہ کافر ہمارا دشمن تھا ہمارا دشمن ہے ہمارا دشمن رہے گا یا یادین آمن لاتا وہ نسارا اولیا یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ لا الكافرين تقزین من دون اولیا مومن کافر مومن کا دوست نہیں ہو سکتا میرے بھائی تو داڑھی مڈا کر غیروں کے طریقے اپنا کر اپنی اولاد کو عیسائی تعلیم دے کر عیسائی کلچر دے کر تو ان کو مطمئن نہیں کر سکتا داڑھی کیا مڈایا اگر اپنی کھال کو بھی نوچ لے میرا اللہ کی قسم کل فرقہ وارانہ فساد ہوگا تیرے گھر کے اندر گھس کر یہ تیرے گھر کو آگ لگائے گا تیری میری ماؤں اور بہنوں کی آبرو کو لوٹے گا اور ان کی عزت کو لوٹے گا میرے بھائی نجات اللہ کے نبی کی سنتوں میں ہے نجات کعبے میں ہے نجات نبی کے روزے میں ہے نجات مکہ مکرمہ کے راستے میں ہے نجات مدینہ مدین کے راستے میں ہے نجات سنتوں کے اندر ہے نجات ہدایت کے اندر ہے نجات قرآن و حدیث کے سائے کے اندر ہے جب تک یہ کافرانہ ماحول کے اندر تو زندگی گزارتا رہے گا میرے اللہ کی قسم ذلت تیری مقدر ہوگی یہ کافر تجھے ستاتا رہے گا یہ عیسائی تجھے ستاتا رہے گا یہ اسرائیلی کتے بھوکتے رہیں گے دنیا کا ہر سور ہمارے سامنے دکھائے گا اٹھ جا اٹھ جا میرے بھائی داڑھی مڈا کر تو کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ قیامت کے دن نبی کے سامنے اپنا چہرہ تو نہیں لے جا سکتا نبی جب حوض کوثر کے اندر حوض کوثر کے جام تقسیم کر رہے ہوں گے دعوی کر لے داڑھی مڈے دعوی کر لے اگر میدان محشر میں جب سورج ایک میزے کے برابر سر کے قریب ہوگا میرے محبوب کے قدم میں جائے گا وہ میرے محبوب جنہوں نے تائف کے پتھر کھا کر انہوں نے معافی دے دی رحم اور کرم کی کی اور رحمت اللہ عالمین کا ثبوت دیا مکہ مکرمہ میں کاٹے ڈالے گئے ان کی اوجڑی ڈالی گئی اور آپ کو وہاں نکلنے سے مجبور کیا گیا لیکن فتح مکہ کے موقع پر آپ نے فرمایا لا تشریف علی اليوم کس حبو انتم عمل اے کمینوں میرے محبوب کو گالی دینے والوں میرے محبوب کا کارٹون بنانے والوں میرے محبوب کی سیرت کا پھٹا کرنے والوں تم نے میرے محبوب کے راستے کے اندر کاٹے ڈالے تھے ان کو مجنون کہا تھا ان کو شاعر کہا تھا ان کو کاہن کہا تھا اور ان کے جان اور مال کے دشمن ہوئے تھے اور ان کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت حمل میں جب جا رہی تھی تم ہی کتے دہشت گرد تھے جنہوں نے حاملہ عورت پر تیر چلائے میرے محبوب مدینہ طیبہ کے اندر اپنی بیٹی کا انتظار فرما رہے تھے جب بیٹی لہو لہان ہو کر آئی میرے آخا باپ تھے آپ نے گوٹ میں لیا آنکھوں سے آنسو کے قطرے جاری ہوئے کیا منظر ہوگا اور کیا وہ حالت ہوگی کہ جب آخا کے سامنے ان کی شادی شدہ بیٹی حالت حمل کے اندر خون کے فوارے جسم سے نکل کر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر انہوں نے جان دے دی ہو ایک باپ پر کیا بیتی ہوگی میرے آقا پر کیا بیتی ہوگی لیکن آپ نے سب کو معاف کر دیا لا علیکم اليوم کہہ کر آپ نے رحم کی کرم کی دعا کی لیکن جو رحم اور کرم کی دعا کرنے والا وہ قیامت کے دن تم داڑھی مڑے حالت کے اندر جاؤ گے بے نمازی کی شکل کے اندر جاؤ گے میری ماں میری بہن اگر دنیا کے اندر تو نے شرم و حیا کے پردے کو نہیں اپنایا اپنے چہرے کو نہیں چھپایا اپنے غیر محرم مردوں سے اپنے جسم کا برقع نہیں کیا اور آقا کے دربار میں جائے گی اور یہ کہے گی آخا ایک گھنٹ ہمیں پانی دے دو جس آخا نے تائید کے لیے پتھر کھا کر رحمت کی دعائیں کی جس آخا نے مکہ مکرمہ میں ظلم و ستم جھیل کر لا تصری والے کمروں کہا اپنی کے داڑھی مڑے اور بے نمازی اور بے پردہ عورتوں کو دیکھ کر کہیں گے کلام پاک کا انیسواں پارہ سورہ فرقان میرے اللہ کہتا ہے وقال رسول امن قومی تخذ حاضل قرآن مزدور اے اللہ آج یہ شفاعت کی بھی مانگنے آئے آج حوض کوثر کا پانی لینے آئے میرے بعد یہ سیرت پر کیا چلتے ان کی صورت میری صورت سے نہیں ملتی تھی ان کی شکل میری شکل سے نہیں ملتی تھی یہ اخبا بن ابھی مویت بن کر میرے چہرے پر تھوکنے والے بن گئے تھے میرے دشمن بن گئے تھے آخا کے دشمنوں آخا کے چہرے کے دشمنوں اللہ کی قسم نہ تمہاری ماں کام آئے گی نہ تمہارا باپ کام آئے گا نہ تمہاری بیوی کام آئے گی یوم یفر المرو من اخی و امی ہی وابی وہ صاحبتی ہی و بنی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا میرے بھائی میری مائیں اور بہنیں اللہ کے لیے اللہ کے حبیب کا طریقہ پکڑ لو اسلام کا طریقہ پکڑ لو دیکھو اللہ کے کعبے سے آواز آ رہی ہے دیکھو نبی کے روزے سے آواز آ رہی ہے اللہ کی قسم مسلمان حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسلمان جب دینی محفل قائم کرتا ہے اللہ کے رحمت کے فرشتے اس کے اوپر پر پھیلا لیتے ہیں میں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ان علماء کرام نبی کے جانشین وہ حاق کو گواہ بنا کر ان فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہوں مسلمان صرف تو ارادہ کر لے صرف تو ارادہ کر لے میں یہ نہیں کہتا کہ تو مجاہد بن جا تو غازی بن جا تو آ جا میدان کے اندر اپنی بیوی کو بیوہ بنا دے اپنے بچوں کو یتیم بنا دے اور سارے کا سارا مال اللہ کے راستے میں صدیق و فاروق کی طرح خرچ کر دے میں یہ نہیں کہتا صرف ارادہ کر لے حبیب پاک کے طریقے پر آنے کا صرف ارادہ کر لے اس قلوب کی سلمی کاف کا کہ اسلام کے اندر تو پورا پورا آ جائے گا حرام کی طرف نہیں جائے گا رشوت کی طرف نہیں جائے گا سود کی طرف نہیں جائے گا زانیوں کی طرف نہیں جائے گا عیسائیوں کی طرف نہیں جائے گا یہود کی طرف نہیں جائے گا میں ان فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہوں مسلمان مایوسی چھوڑ دے مایوسی کف رہے کل نکلنے والا سورج اپنے ساتھ پیغام لائے گا اتنا فتح نال کا پتھر مبینہ مسلمانوں ون تم لالو ان کن تم وہ تم سر بلند ہو تم میں سلطان پیدا ہو جائے گا تم میں ایوبی پیدا ہو جائے گا تم میں وقت کا عمر بن عبد العزیز پیدا ہو جائے گا تم میں محمود غزنوی پیدا ہو جائے گا میرے اللہ کی قسم جب جا نوجوان اٹھ جا جا اللہ کی قسم میں دیکھ رہا ہوں کہ تو صرف سویا ہوا ہے تو مرا ہوا نہیں ہے ایک مرتبہ اپنے ایمان کی تجدید کر لے ایک مرتبہ تو مسجد کی طرف رخ کر لے ایک مرتبہ اپنے چہرے کو صدیق و فاروق کا چہرہ بنا لے ایک مرتبہ اپنے کلچر اپنی تہذیب اپنے تبدل اپنے معاشرے کو اسلام کا رنگ دے دے دھن دے دے اللہ کی قسم میں تجھ میں محمود غزنوی کو دیکھ رہا ہوں میں تجھ میں دیکھ رہا ہوں محمد بن قاسم کو میں تجھ میں دیکھ رہا ہوں یہ امت باز نہیں ہوئی ہے یہ امت بات نہیں ہوئی ہے اس امت کا بال کوئی باپ بھیگا نہیں کر سکتا وقت پورا زمانہ پوری زمین اور پوری فضا نمرودوں سے بھر جائے اس امت پر میرے محبوب کی دعائیں ہیں اس امت پر بدر کے شہیدوں کا خون لگا ہے اس امت پر میرے محبوب عہد آپ کے میدان کے اندر آپ کا دندان مبارک شہید ہوا ہے اس امت پر اس کا لہو لگا ہے اس امت پر تبو اور ہنین کا جو ہے فخر فاقہ لگا ہے یہ امت آسمان سے نہیں ٹپکی ہے یہ امت زمین سے درختوں کی طرح اور پودوں کی طرح نہیں اگی ہے یہ امت کو میرے محبوب کو دیا گیا ہے اس امت کو موسا نے مانگا اس امت کو عیسا نے مانگا اس امت کو آدم نے مانگا اس امت کو لوت نے مانگا اس امت کو شیش نے مانگا اللہ نے کسی کو نہیں دیا اے امریکہ اے انگریز کتے اے دہشت گردو تم صرف یہ کر سکتے ہو کہ کچھ معصوموں کو ایک وقت مقررہ تک تم قید و بند کی زندگی دے سکتے ہو اگر تم قید و بند کی زندگی دو گے ہمیں شیب ابھی تعلیم کی یاد تازہ ہو جائے گی حضرت یوسف کی یاد تازہ ہو جائے گی اگر تم پتھروں سے مارو گے ہمیں تائف کی یاد تازہ ہو جائے گی اگر تم ہمیں ملک سے نکالنے کی بات کرو گے ہمیں ہجرت کا واقعہ زندہ ہو جائے گا اگر تم جو ہے ہمارے بچوں کو چھینو گے ایک ایک بچہ ماس اور واپس پیدا ہوگا اگر تم ہمارے نوجوانوں کو چھینو گے ایک ایک بچہ وقت کا ٹیپو اور وقت کا سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا اگر تم ہمارے بوڑھوں کو چھینو گے ایک ایک بوڑھا امر ابن جمو پیدا ہوگا اگر تم ہمارے عورتوں کو چھینو گے ایک ایک عورت حضرت آسیہ حضرت زنیرا اور حضرت جو ہے سفیا جیسی بہادر اور جری عورتوں کو یہ امت بانج نہیں ہوئی ہے یہ امت سوئی ہوئی ہے یہ امت اونگی ہوئی ہے اس امت کے لیے میرے آقا نے اور میرے آقا کے صحابہ نے قصبے تبو کے موقع پر کھجور ختم ہو چکا تھا غلہ ختم ہو چکا تھا اناج ختم ہو چکا تھا پانی ختم ہو چکا تھا اور کھجور کی بیجیں اور کھجور کی گڈلیاں ختم ہو چکی تھی فخر و فاقے کی حالت تھی کہ پیٹ پر پتھر باندھنے کے باوجود یہ فخر و فاقہ ستا رہا تھا میرے بھائی ہاتھ جوڑ کر اللہ کا واسطہ دے کر نبی کا واسطہ دے کر کہتا ہوں تو جگ جا میرے بھائی اٹھ جا اٹھ جا آ قرآن کی پکار کی طرف آ نبی کی پکار کی طرف مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں اس امت پر وہ حالت آئی کے تاریخ کے اندر اور حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب اللہ پانی اناج ختم ہو گیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں یہ دنیا بنی جن کے سطح میں چاند میں چاندنی جن کے سطح میں پھولوں میں محب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نہ ہوتے نہ زمین ہوتی نہ آسمان ہوتا نہ شیش ہوتے نہ لوت ہوتے نہ انسان ہوتے نہ حیوان ہوتے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تبارک تعالیٰ بے پناہ پیار کرتے ہیں بے پناہ محبت کرتے ہیں اور اتنا محبت کرتے ہیں اتنا محبت کرتے ہیں کہ جب شیب ابی طالب کے اندر میرے آخا گئے اور آپ کو پانی نہیں دیا گیا میرے آخا جب مدینہ طیبہ کے اندر گئے اور مدینہ طیبہ کے اندر ایک یہودی کتا ایک کنویں پر قابض ہو گیا میرے محبوب کو قطرے قطرے کے لیے تڑپایا گیا اللہ نے کہا اے محمد تو میرا محبوب ہے اگر مدینہ طیبہ کا یہودی کتا اگر ہاؤس پر اور کنویں پر قبضہ کیے ہوئے ہے اور یہ مکے کے کافر آپ کو شیب بی طالب میں پانی کے لیے تڑپاتے ہیں تو میرا محبوب ہے انا آتینا کل فصل فصلی ربی کا بنہر ہم تجھے تجھے قیامت کے دن حوض کوثر کا پانی دیں گے ہم تجھے قیامت کے دن حوض کوثر دیں گے ہم نے مکہ مکرمہ سے پوچھا اے مکہ کعبہ تجھ میں پہلے بھی تھا اے مکہ تیرے اندر صفا پہلے بھی تھا اے مکہ مروا پہلے بھی تھا اے مکہ تیرے اندر حضر اسمت پہلے بھی تھا اے مکہ متاف تجھ میں پہلے بھی تھا اے مکہ تجھ میں مسجد حرام پہلے بھی تھی اے مکہ حتیم تجھ میں پہلے بھی تھا لیکن آج تک میرے رب نے اس مکہ کی قسم نہیں کھائی اس جو ہے مکہ کی سرزمین کی قدم نہیں کھائی آ صفا تھا مروا تھا متاف تھا حتیم تھا حضر اسمت تھا اللہ کے کعبے کی چار دیواری تھی سب کچھ وہی تھا مسجد حرام تھی بیت المقدس میں آپ نے میراج میں جو گئے وہاں کی ابتدا تھی لیکن جب ہم نے قرآن سے پوچھا لا لاسم و ون تحل بحاد کہ آپ اللہ تعالیٰ کس شہر کی قسم کھاتے ہیں آپ نے اس سے پہلے قسم کیوں نہیں کھائی اللہ نے جواب دیا کہ کابا پہلے بھی تھا حتیم پہلے بھی تھا صفا پہلے بھی تھا مروا پہلے بھی تھا حضرت پہلے بھی تھا لیکن میرے محبوب کے قدم اس زمین سے پہلے نہیں لگے تھے جب میرے محبوب کے قدم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لگے اللہ نے اس زمین کی قیمت بڑھا دی اور فرمایا لا اے محمد ایسے آخا ایسے آخا کہ جن کے قدموں کی برکت سے اللہ نے زمین کا مقام اونچا کر دیا تبوک کے موقع پر جب غلہ ختم ہو گیا جب اناج ختم ہو گیا جب پانی ختم ہو گیا میرے بھائی تجھے داڑھی مڈا کر کیا ملتا ہے میری امت کی بیٹی میری امت کی ماں تجھے بے پردہ ہو کر ما مال کی پجاری بن کر دولت کی پجاری بن کر تجھے کیا ملتا ہے دیکھ روایت کے اندر آتا ہے کہ ساری چیزیں ختم ہو گئی وہ آخا جو حوض کوثر کے مالک ہیں وہ آخا جو شفاعت کے پروانے کے مالک ہیں وہ آخا کہ جو ایک اشارے پر چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے وہ آخا جنہوں نے کھارے کنویں کے اندر اپنا پھوک کا ذرہ ڈالا تو وہ پانی میٹھا ہو گیا وہ آخا کہ جب آپ جنگ کے میدان میں گئے پانی کم ہو گیا لوٹے کے اندر انگلیاں ڈالی تو وہ سمندر بن گیا وہ آخا جو جابر کے گھر کے اندر جا کر ایک بکری کے بچے کو ذبح کر کر ہاتھ لگاتے ہیں پورا لشکر کھاتا ہے وہ آخا چھپا کے چبوترے کے اندر جب دودھ کو اپنا لعاب دیتے ہیں وہ دودھ دریا بن جاتا ہے آج اس آخا پر اس امت کے لیے حالت آتی ہے راوی لکھتا ہے کہ یہ جو پاخانہ ہوتا ہے اونٹ کا اس پاخانے کو پانی میں بھگو کر اس پانی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو حوض کوثر کے مالک ہیں جو الحم کے مالک ہیں جو شفاق کے پروانے کے مالک ہیں جو امام الانبیاء ہیں اس امت کے خاطر اس پانی کو پی کر آپ نے زندگی گزاری تجھے اس کی بھی لاج نہیں تجھے اس کی بھی پرواہ نہیں میرے بھائی سدھر جا میرے بھائی راہ راست پر آ جا میری اماں میری اماں آج تیری گود باندھ ہو چکی ہے آج تیری کوک سے زانی آج تیری کوک سے رشوت خور آج تیری کوک سے بے نمازی آج تیری کوک سے علماء دشمن پیدا ہو رہے ہیں اگر تو سدھر جائے میری ماں آج آج میری دوبارہ پیدا ہو سکتا ہے شیخ عبد الخادر جیلانی دوبارہ پیدا ہو سکتا ہے میری ماں اگر تو سدھر جائے ماں اور معافذ دوبارہ پیدا ہو سکتا ہے میری ماں اگر تو جنت کے راستے پر آ جائے حفاظ کو جنم دے گی مجاہد کو جنم دے گی غازیوں کو جنم دے گی علماء کو جنم دے گی ماں اگر تو بگڑے گی تو گھر بگڑے گا گھر بگڑے گا محلہ بگڑے گا محلہ بگڑے گا گاؤں خراب ہوگا گاؤں خراب ہوگا ملک خراب ہوگا ملک خراب ہوگا عالم خراب ہوگا عالم خراب ہوگا اللہ کا عذاب آئے گا میری ماں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں آج ایک طرف یہ یہودی کتا اور دوسری طرف عیسائی کتا یہ کافر یہ مشرق یہ بت پرست یہ گائے کا پیشاب پینے والے یہ بتوں کے پجاری اما جان ہمیں ستا رہے ہیں اما جان ہمیں تکلیف پہنچا رہے ہیں آج یہ تیرا مہمان ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے اگر تو نمازی بن جائے اگر تیرے اندر پردہ آ جائے اگر تو اس پر عزت اور پاک دامنی کے راستے کو اپنا اگر تو وقت کی رابیہ بسریا بن جائے میری اماں اللہ کی قسم وقت میں دیر نہیں لگے گی کہ ہم اپنے آنکھوں سے کو ڈوبتا ہوا دیکھیں گے اپنے آنکھوں سے نمرود کو تڑپتا ہوا دیکھیں گے اپنے آنکھوں سے ہم آنکھوں سے ہم دیکھیں گے کہ بدکاروں کی بستی الٹ رہی ہے اماں تو وہی تھی کہ تیری پرہزگاری کی وجہ سے شاہ ولی اللہ کا نام رکھا گیا کہ تیرے بارے میں آتا ہے کہ شاہ ولی اللہ محدید دہلی رحمت اللہ علیہ جب حالت حمل کے اندر تھے یعنی پیٹ کے اندر تھے چھ مہینے بیت چکے تھے ساتواں مہینہ چل رہا تھا اور ماں باپ دسترخوان کے اندر بیٹھے ہوئے تھے ایک فقیر نے آ کر کنڈی ماری اور دستک دی کہ اللہ کے نام پر روٹی دے دو یہ ماں باپ نے یہ کیا کہ روٹی کا ٹکڑا کر کر اس فقیر کو دے دیا اماں تو اتنی پرہزگار تھی تو اتنی اللہ والی تھی کہ تیرے تقوی کا اثر تیرے حمل کے بچے پر جاتا تھا تو اس بچے نے کہا امی جان اللہ کے نام پر آدھی روٹی اور خود کے لیے ساری روٹی اتنا کہنا تھا کہ ماں باپ کا کلیجہ کام گیا اور انہوں نے ساری روٹی اللہ کے راستے میں خیرات کر دی اور اس وقت اس بچے کا نام بلی اللہ رکھ دیا گیا اما جان تیری عفت تیری عصمت اور تیری پاک دامنی کی قسمیں کھائی جاتی تھی تاریخ کے پنے پلٹ کر دے آج تو کے لیے جاتی ہے آج تو اپنے شوہر کو منوانے کے لیے عاملوں کے چکر کاٹتی ہے بازاروں کے چکر کاٹتی ہے اماں اماں اگر تو ستر جائے تو ابو جہل کے گوت کے اندر پناہ لینے والا اکرما کو ایمان تو نے دیا ہے اما جان ابو سفیان کو ایمان تو نے دیا ہے امی جان تو بہن بن کر حضرت عمر کو ایمان کا پروانہ تو دیا ہے عمر جیسا قتل کے ارادے سے نکلنے والے کو فاطمہ جیسی بہن ایک عورت تھی تو امی جان تو وہ تھی کہ خوتےجہ بن کر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وہی آئی اور آپ نے زمینونی فرمایا تو اس وقت تو نے سہارا دیا تھا آج عاملوں کے چکر میں بازاروں کے چکر میں مجاوروں کے چکر میں تو کہاں پڑی ہے تاریخ کے پنے پلٹ کر دیکھ کہ دلی کے اندر جب کاٹ سالی آئی لوگ دانے دانے کے محتاج ہو ہو گئے قطرے قطرے پانی کے محتاج ہو گئے وقت کے علماء اور وقت کے آئمہ اور وقت کے بزرگان دین سلاط پولیس پڑی ایک دن دو دن ایک ہفتہ دو ہفتہ لیکن ہے رحمت بارہ برسنے کا نام نہیں لیتی تھی ایک قافلہ جا رہا تھا اس میں اونٹ کے اوپر ایک ہوٹل ایک سواری بیٹھی ہوئی تھی ایک بچے نے پوچھا یہ لوگ یہاں میدان کے اندر کیا کر رہے ہیں کہا کہ سر پڑھ رہے ہیں بارش کے لیے دعا کر رہے ہیں کہا کتنے دنوں سے کہا کہ دو تین ہفتے ہو گئے اس کے بعد اس بچے نے اس عدت سے اونٹ کی سواری سے ایک چادر نکلی ہوئی تھی اس چادر کو پکڑ کر یہ کہا اے اللہ اس کی عبت اس کی پاک دامنی اس کی شر اور اس کی حیا کا اگر تیرے پاس کوئی لحاظ ہے اور تیرے پاس کوئی قدر و قیمت ہے مولا اس کی عفت اور پاک دامنی کے واسطے سے میں بھی مانگتا ہوں کہ اس قوم کو سیراب کر دے کہتے ہیں ابھی گھروں تک نہیں پہنچے ابھی اپنے ٹھکانوں تک نہیں پہنچے اللہ تبارک تعالیٰ نے رحمت کی بارش کو برسا دیا علماء اس بچے کے پیچھے لگ گئے اور پوچھنے لگے کہ بھائی اتنے دنوں سے ہم نے دعائیں کی ہم رو رو کر مانگے لیکن بارش کا خطرہ نہیں آیا وہ چادر کا کیا جادو تھا کہنے لگا آپ کو عام سے مطلب ہے بارش مل گئی جاؤ نہیں بیٹا تمہیں بتانا پڑے گا اس بچے نے بتایا یہ میری ماں تھی اپنے گاؤں سے اپنی ماں کے گاؤں کی طرف جا رہی تھی راستے میں دلی پڑا تو میں نے اس ماں کی چادر چادر پکڑ کر اللہ سے کہا اس کی شرم کا واسطہ اس کی عزت عفت اور پاک دامنی کا واسطہ امی جان تیری عفت اور پاک دامنی کے واسطے سے خدا کی رحمت برسا کرتی تھی کہاں تو بھٹک رہی ہے کہاں تو مندر جا رہی ہے ہے کہاں کے چکر میں پڑی ہے امی جان اللہ والی تو ہو جائے قرآن پڑھنے والی ہو جائے تیری کوٹ سے جنم لینے والے بچے سلطان الدین ایوبی ہوں گے محمود بدنبی ہوں گے اور ٹیپو سلطان شہید ہوں گے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میری امی جان یہ دولت کچھ عام آنے کی نہیں یہ بال یہ سونا یہ چاندی کچھ عام آنے کا نہیں اگر تیرے ہاتھ کے اندر سونے کی انگوٹی پھنس جائے تیرا انتقال ہو جائے یہ انگوٹی بھی تیرے قبر میں جا نہیں سکتی اگر پھنس جائے علماء نے لکھا کہ انگلی کو کاٹ کر انگوٹھی نکالی جائے گی لیکن اس عورت کو اس انگوٹھی کے ساتھ دفن نہیں کیا جائے گا نہ مال کام آنے کا غسالن عورت تیرے پیٹ کو دبا دبا کر پیشاب تاخانے اور منہ کے راستے سے دنیا کی چیزوں کو نکال کر باہر کر دیں گے کوئی چیز قبر میں نہیں جانے کے میری اماں اللہ کا واسطہ دیتا ہو تو آ جا فاطمہ زہرا کے طریقے پر تو آ جا حضرت زینب کے طریقے پر تو آ جا حضرت رقیہ کے طریقے پر پھر اللہ کی قسم کسی کو جنت دیکھنا ہو تو مرنے کے بعد قیامت کے بعد اور فیصلے کے بعد جنت دیکھنے کی ضرورت نہیں جس گھر کی عورت متقی پرہزگار ہو جس گھر کی بیٹی فاطمہ زہرا جیسی ہو جس گھر کی عورت حضرت قطعہ جیسی ہو جس گھر کے بچے حسن حسین جیسے ہو جس گھر کے نوجوان سلطان اور محمود غزنوی جیسے ہو جس گھر کا باپ ابراہیم اور اسماعیل جیسا ہو اللہ کی قسم وہ گھر قیامت سے پہلے جنت کا نمونہ ہے آجا جب جا نوجوان مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں کعبہ ہمارا ہے حرم ہمارا ہے مدینہ ہمارا ہے قرآن ہمارا ہے حدیث ہماری ہے پیغمبر ہمارے ہیں اور زمزم ہمارا ہے اور مینا ہمارا ہے مزدلیفہ ہمارا ہے عرفات ہمارا ہے یہ کافر یہ مشرق یہ یہودی یہ عیسائی وائٹ ہاؤس کے مالک بن سکتے ہیں لیکن صفا بربا کے درمیان دوڑ نہیں سکتے حرم کا طواف نہیں کر سکتے میرے نبی کے روزے کے سامنے آ کر جالی پکڑ کر السلام تو السلام علیہ کا یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے آئیں گے ان کو کتوں کی موت مار دیا جائے گا حرم پر لکھا ہوا ہے کہ کافر نان مسلم نان الوڈ یعنی غیر مسلم کا داخلہ ممنوع ہے کعبہ رکھ کر تو مایوس ہے حرم رکھ کر تو مایوس ہے اللہ کا ہاتھ حضرت اسبت رکھ کر تو مایوس ہے قرآن رکھ کر تو مایوس ہے قرآن کی ایک آیت اور ایک مچھر نمرود کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ابراہ جب کعبے کو اٹھانے کے لیے آیا ابابیل جیسے پرندوں سے اللہ نے اس ابراہ کے لشکر کو غارت کر دیا ہمیں دہشت گرد بن کر کلاشن کوف رکھنے کی ایک فورٹی سیون رکھنے کی بارود رکھنے کی ڈراؤنڈ طیارہ رکھنے کی ہمیں ضرورت نہیں کتوں ضرورت ہے اس لیے کہ قرآن تمہارا نہیں پیغمبر تمہارا نہیں صفا تمہارا نہیں نروا تمہارا نہیں زمزم تمہارا نہیں نبی کا روزہ تمہارا نہیں گمبد قدرا تمہارا نہیں حرم مدینہ تمہارا نہیں جنت البقی تمہارا نہیں اس بارود کا کھیل کب تک کھیلو گے اس بندوق کا کھیل کب تک کھیلو گے ایک لنگڑا مچھر ہم دعا مانگ کر اللہ سے بلوائیں گے اور تمہیں تباہ کر دیں گے ایک پرندے کو بلوائیں گے ابا بھی ہم تمہارے لشکر کو غارت کر دیں گے ارے یہ مٹی ہمارا ہتھیار ہے فضب خندق تبوک کے موقع پر ہم نے اس مٹی کو اٹھایا اور تمہارے اوپر پھینکا اللہ نے اس مٹی کو بم بنا دیا وما رمیتا کس رمیتا ولا اللہ رما ہمیں ہتھیار کی ضرورت نہیں ہمیں گولے بارود کی ضرورت نہیں یہ داڑھی تمہیں تباہ کر کے رکھ دے گی یہ پریشانی پر نماز کا گھٹا تمہیں اندھا کر کر رکھ دے گا ہماری ماؤ اور بہنوں کی عفت اور عسبت کی چادر تمہارے دلوں میں چبے گی ہمارے مسجد کے مینارے میزائل بن کر تمہارے ملکوں کو داغیں گے لیکن کب جب جا میرے بھائی جب جا میری ماں جب جا میری امت کی بیٹی تو جگے گی کل انشاءاللہ نصر من المین اللہ وفق قریب ہم اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے تو جب جائے گا ہم دیکھیں گے برائی تناس یہ تاجا کہ یہ کافر اللہ کی قسم جنہوں نے گجرات کی سرزمین کے اندر ہماری ماں اور بہنوں کی آبرو کو لوٹا جنہوں نے گودرا کے اندر میں بیان کو گیا تھا ایک نابینا مجھے ملا وہ نابینا مل کر کہا حضرت میں نو سال کے بعد آیا ہوں لیکن میری ماں کو میں کھو چکا ہوں اور کہنے لگا کہ مجھے پولیس نے ہوٹل سے گرفتار کر لیا اور میری آنکھ کی بینائی کمزور تھی مجھے کم دکھائی دیتا تھا پولیس کی گرفتاری کا میرے ماں کو دو تین دن کے بعد علم ہوا تو اس کے بعد جب کبھی میرے گھر کے اندر کوئی بل مارتا کوئی دستک دیتا اور کوئی بلانے کے لیے آتا کوئی مہمان آتا میری ماں دوڑتی آتی یہ سوچ کر کہ میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا میرا بیٹا میرے ساتھ غداری نہیں کر سکتا ماں کو سمجھایا جاتا امی جان یہ پولیس ظالم ہے یہ قانون ظالم ہے امی جان تیرا بیٹا آنے والا نہیں اب تو میدان محشر میں اس کی ملاقات ہوگی کئی سال تک دروازے کے چکر کاٹ کاٹ کر اپنے بیٹے کی یاد کے اندر تڑپ تڑپ کر بے ہوش ہو کر مر گئی میرے بھائی کتنے آج گوانتا نامو بے جیل کے اندر کتنے جموں کشمیر جیل کے اندر اور کتنے تہاڑ جیل کے اندر جن کی مائیں جن کی بیویاں اور جن کے بچے دستک دینے پر کوئی اپنے باپ کی یاد میں کوئی اپنے شوہر کی تلاش میں اور کوئی اپنی بہن اپنے بھائی کی تلاش میں تڑپ تڑپ کر ان کی لاشیں نکل رہی ہیں آج جھوڑ کر اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں تو سدھر جا یہ برے حالات کس لیے آئے ہیں ہم نے آخا کا دامن چھوڑ دیا ہم نے مکے مدینے کا دامن چھوڑ دیا ہم دہشت گرد نہ تھے نہ ہے نہ ہو سکتے ہیں اور جب ہم خدا کے عذاب کو بلائیں گے اس بستی کو پلٹ کر ایک ایک فراؤن کی تباہی ایک ایک زانی کا من تباہی کا منظر ہم قوم کو دکھا دیں گے نہ ہم دہشت گرد نہیں ہم امن پسند ہیں سدھر جا میرے بھائی سدھر جا مایوسی کی کوئی بات نہیں میں سمجھتا ہوں کہ تیرے دل کے اندر یہ شیطان آ کر وسوسہ ڈالتا ہوگا کہ بھائی اتنی بڑی زندگی داڑھی مڑی گزار کر بے نمازی کی حالت میں گزار کر کفرو شرک کے ماحول میں گزار کر آج مولوی کا بیان سن کر جب توبہ کرنے سے اللہ توبہ قبول کرے گا یہ شیطان ہے جو وسوسہ ڈالتا ہے شیطان نے ایک مرتبہ حضرت علیہ السلام سے کہا کہ اللہ نے مجھے آدم کو سجدہ کرنے کے لیے کہا میں نے سجدہ نہیں کیا اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں اللہ نے مجھے ملوم کر دیا اللہ نے مجھے مردود کر دیا آپ کلیم ہیں اللہ سے بات کرتے ہیں جاؤ اللہ سے بات کرو اور کہو میں شیطان توبہ کرنا چاہتا ہوں مثال اللہ کے پاس گئے اور کہا اے اللہ نہ رہے باس نہ بجے بانسری شیطان توبہ کرنا چاہتا ہے اور وہ کہہ رہا تھا کہ آدم تھے اب تو نہیں ہے میں کیسے توبہ کروں اللہ شیطان کے بکر کو جانتا ہے شیطان کے قید اور فریب کو جانتا ہے اللہ نے کہا آدم نہ ہوئے تو کیا ہوا آدم کی مزار تو ہے اس شیطان سے کہو آدم کی مزار کو سجدہ کرے شیطان گیا اور قریب تھا کہ سجدہ کرے لیکن شیطانیت کی رب پھڑکی اور موسا علیہ السلام سے کہنے لگا موسا جب آدم زندہ تھا تو میں نے سجدہ نہیں کیا اب موت کے بعد قبر کا سجدہ کروں گا یہ کہہ کر چلا گیا یہ حرام زادہ شیطان ہمارے دلوں کے اندر بس بسا پیدا کرتا ہے اور مایوسی پیدا کرتا ہے میرے بھائی مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں اللہ کہتا ہے تو ریت کے ذرات کے برابر سمندر کے جھاگ کے برابر تو اگر گناہ لے کر آ میں معافی دینے کے لیے تیار ہوں میری رحمت اس کے مقابلے میں وسیع ہے کل یا عبادی اللہ اشرف لا من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تم نے کیا گناہ کیا ہم زمانے کے دھوکے میں آ گئے اے مولا ہم عیسائیوں کی چاند میں آ گئے اے اللہ یہ وقت کے فرون یہ وقت کے دہشت گرد کے مکر و فریب کے جال کے اندر آ گئے مولا ہمارے خون کے قطرے قطرے میں تیرے محبوب کی محبت ہے اے اللہ ہم جان دے دیں گے آخا پر انگلی اٹھنے نہیں دیں گے اے اللہ ہم جان دے دیں گے قرآن کی بے حرمتی کو برداشت نہیں کریں گے اے اللہ ہماری نسلیں قربان ہو جائیں گی لیکن اس اسلام کا نام زندہ رہے رکھیں گے اور اسلام کے نام کو باقی رکھیں گے اے اللہ یہ وقت کی غفلت ہے تو نے کیسے کیسے مجرموں کو کیسے کیسے گنہ گاروں کو معافی دی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اتنا بڑا تو گنا نہیں کیا آ کر فرمانے لگے اے آقا اللہ کے پاس میری سفارش کر دو اللہ میری توبہ کو قبول کر لے آقا نے فرمایا کیا تم نے کون سا گنا کیا ہے جاؤ خود توبہ کر لو وہ صاحب کہنے لگے میرا گنا زمین سے بڑا پہاڑوں سے بڑا سمندر سے بڑا کہ اللہ نے اللہ کے حبیب نے فرمایا جاؤ اللہ معاف کرے گا پھر وہ کہنے لگے نہیں اے حبیب یہ زمین و آسمان سے بڑا اللہ کے عرض سے بھی بڑا ہے اب آخا سہم گئے اللہ کے عرض سے تیرا بڑا گنا بڑا کہنے لگا ہاں اللہ کے حبیب پاک فرمایا کیا ہے تیرا گنا کہنے لگا میں ایک لڑکی سے محبت کیا کرتا تھا اس لڑکی کا انتقال ہو گیا اور جب اس کو دفن کر دیا گیا میری شیطانیت میری حیمانیت اور میری درندگی جگ گئی رات کو میں گیا اس کے خبر کو پھاڑا اور اس کے کفن کو پھاڑا اور میں نے اپنی شیطانی حوث کو اس مردہ معشوقہ اور لیلا کے ساتھ میں نے اپنی خواہش کو پورا کیا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنے تو فرمایا نکل جا دور ہو جا میری نگاہوں سے میری نگاہوں سے تو چلا جا میرے بھائی جو جس نے اپنے چہرے سے داڑھی کو نکالا میری ماں میری امت کی بیٹی جس کے زندگی میں نبی کی عورتوں کا پردہ نہیں آیا وہ گھر جس میں قرآن نہیں وہ جو ہے افراد جن میں دینی تعلیمات نہیں مایوسی کی کوئی بات نہیں اتنی بڑی خطا اتنا بڑا جرم تو ہم نے نہیں کیا کہ ہم نے خبر کھود کر مردہ لڑکی کے ساتھ ہم نے بلاکار کیا ہم نے زنا کیا دیکھو اللہ کا رحم کتنا ہے اللہ کا کرم کتنا ہے امریکہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتا فلم میں کام کرنے والے زانی کتے تمہاری ماں بیمار ہو جائے دوا کے لیے پیسے نہیں دیں گے یہ کرکٹ کی گیند تھوک لگا کر پیشاب کی جگہ لگڑنے والے جب تمہارے باپ کو کفن کی ضرورت پڑے گی کفن کی چادر نہیں دیں گے یہ میرا اللہ ہے رحمت والا کرم والا رحیم اور کریم وہ کہتا ہے اے میرے بندے تو ایک قدم آ میں دس قدم آؤں گا تو چل کر آ میں میں دوڑ کر آؤں گا تو دوڑ کر آ میں سینے سے لگا لوں گا اللہ نے جبرائیل کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پوچھتا ہے کیا تم نے اس انسان کو پیدا کیا جو تم میری رحمت سے مایوس کر کر اپنے دربار سے آپ نے نکال دیا توبہ توبہ کرنے لگے استغفر اللہ میں اس کا خالق نہیں پھر جبرائیل نے پوچھا کہ اللہ پوچھتے ہیں کیا تم اس کے راضی ہو اسے روزی دینے والے کہاں نہیں اس کے زندگی اور موت کے مالک کہاں نہیں جبرائیل گئے اللہ کے پاس کہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہ خالق ہیں نہ رازق ہیں نہ رب ہیں نہ پالن ہار ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب کچھ بھی نہیں تو میری رحمت سے دور کرنے کا ان کو کس نے ادھیکار دیا یہ وہ اللہ ہے جو رحم کرنے والا کرم کرنے والا دامن پھیلا دو جھولی پھیلا دو مانگتے مانگتے تھک جاؤ گے اللہ دیتے ہوئے نہیں تھکے گا آج داڑھی مڑے آج داڑھی مڑانے کی تیری آخری رات میری بے پردہ ماں اور بیٹی آج تیری بے پردگی اور بے نمازی کی آخری رات آج قرآن سے دور ہونے والوں نبی کی سنت سے دور ہونے والوں آج توبہ کر لو توبو اللہ توبت نسوہا پھر کل دیکھنا انشاءاللہ انشاءاللہ فیکون الدین کلہ فیقون کہ و پورے عالم کے اندر اسلام کا پرچم لہرائے گا یہودی کتے ہمارے قدموں پر آ کر ہماری رحم کی بھی مانگیں گے جنہوں نے ہماری ماں اور بہنوں کی آبروں کو لوٹا ہمارے قدموں پر پڑھ کر ہم سے رحم اور کرم کی بھی مانگیں گے سدر جا میرے بھائی بہت ظلم ہو گیا بہت ہو گیا گنا بہت ہو گیا توبہ کر لے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے اللہ ہمارے قطع کو معاف فرمائے اللہ تبارک تعالی ہمارے اندر جذب جہاد اور جذب شہادت کو بیدار فرمائے اللہ تبارک تعالی ہم نے جو خطرناک بیماری نفاق کی بیماری ہے اور منافق ہونے کی بیماری اللہ تعالیٰ اس عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے اللہ ہمیں پکا سچا مسلمان اور نبی کا غلام بنائے ہم جیے ایمان و اسلام کا نام لے کر اور ہم جامع شہادت نوش کرے اللہ کا نام لے کر اور ہمارا نعرہ ہو قل سلاتی نسخی و محیا و آیا اللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے کہنے اور سننے کو قبول فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ ہماری مجلس کو بے پناہ قبول فرمائے آمین باخدان الحمد للہ رب العالمین حضرات ایک نکاح ہے دو نکاح ہے آپ جو ہے تشریف رکھیں انشاءاللہ مختصر وقت کے اندر نکاح خانی کی محفل ختم ہو جائے فرزانہ بیگم صغیر الدین محمد دلہا محمد شریف ابن عبداللہ صاحب سامنے آئے اور عبد القادر ابن تسلیم الدین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 وکالت انزار الحق اور مولانا نسیم اختر صاحب کی گواہیوں میں پچہتر ہزار ایک اشرفی محل کے میں نے آپ کا نکاح کیا کیا آپ نے قبول محمد شریف صاحب جناب عبد القادر ابن تسلیم الدین صاحب محمد گلزار صاحب کی صاحبزادی مہربانو صلی سے نور الہدا صاحب کی وکالت مولانا اسیر الدین اور شہاب الدین قاسمی ان دونوں حضرات کی گواہیوں میں مہر فاطمی کے بعد میں نے آپ کا نکاح کیا آپ نے قبول کیا بارک اللہ بارک اللہ بارک اللہ علیہ وجبہ خیر الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اللہ مسلم صلاح کاملا وسلم سلامت کامہ علیٰ سنگینہ مولانا محمد الحل به الرحل وتنفرج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 جو ہمارے درمیان ہمارا بہت ہے سدر